سورہ نساء مکمل ہوئی اب ہم اللہ کا نام لے کر اس گروپ کی جو آخری صورت ہے اور یہ نوٹ کر لیجیے کہ جو ہمارا منزلوں کا میں نے انتظام آپ کو بتایا تھا پہلی منزل ختم ہو گئی ہے یہ سورہ معاہدہ سے المنزل دو یہ شروع ہو رہی ہے المنزل دو دوسری منزل شروع ہو گئی لیکن جو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا پہلا وہ تو یہ کہ مکی صورت سورہ فاتحہ مدنی کا ایک گروپ البقرہ اور عال عمران دوسرا گروپ النساء اور المائدہ المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدنی کا وہ ختم ہوگا جبکہ معاہدہ ختم ہوگی سورہ معاہدہ کا بھی تقریباً اسلوب وہی ہے کہ جو سورہ نساء کا ہے لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو زور ہے وہ اہل کتاب پر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان صورتوں کا اس کے دو مضامین ہیں بنیادی ایک شریعت اسلامی شریعت اسلامی کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں تکمیلی احکام اب اس میں آئے دوسرے اہل کتاب پر اتمام حجت اور آخری درجے میں دعوت آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو گی اس پور مبارکہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سورہ نساء شروع ہوئی تھی یا فرق یہ ہے کہ یا من اہل ایمان اپنے عہدوں کو معاہدوں کو قول و قرار کو پورا کیا کرو اب جو سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے even marriage is a social contract شادی کیا ہے ایک معاہدہ ہے مرد ایک عورت کے مابین ساتھ رہنے کا ساتھ زندگی گزارنے کا اس کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائض ہیں بیوی کے حقوق اس کے فرائض اور شوہر کے حقوق اور اس کے فرائض معاہدہ ہے بڑے بڑے کاروبار جو ہے وہ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو معاہدہ ہے اور بھی سوشل کانٹیکٹس ہے کہ جو ہمارے ہاں employer employee relationship contact contract یا جو سیاسی نظام ہے عہدے ہیں مناسب ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے پرولیجز ہیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کے اختیارات ہیں تو ایک ہی شہر پوری ہو جائے اور بھی جو بھی عقد ہو عقد کہتے ہیں گراہ کو عقدہ کہتے ہیں عقدہ گرہ عقد ہے کوئی چیز بند گئی بس طے ہو گئی فائدہ فاصلہ فیصلہ ہو گیا وہ عقود ہے رقم بت الرحم اللہ مالک علیکم تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیے گئے ان کا گوشت کھانا سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے اور مردار اگر ہے تو حرام ہے وغیرہ وغیرہ وہ بعد میں آ جائے گا لیکن باقی جو مویشی وہ ہوش نہیں شیر چیتا جو وحشی ہے یہ نہیں جو مویشی قسم کے ہرن ہے نیل گائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے حلال کی گئی غیر محل مہلیہ وانتم حروم ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لیے احرام بازا ہوا ہو یا عمرے کے لیے تو تم اس میں اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے ان اللہ یا حکم معذوری یہ اللہ کا اختیار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے یا ایو الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی مت حلال کر لیا کرو بے حرمتی کر لیا کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حجی کے جانوروں کی جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے بدل قلائد اور ان کے گلوں کے اندر پکے ڈال دیے جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں بلام امین البیت الحرام اور نہ وہ حاجی لوگ کہ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں کثرت کر رہے ہیں جا رہے ہیں اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مرحم یہ الرحمان کہ مرحبا ان لوگوں کو جو رحمان کے مہمان ہیں یعنی حاجی جو یہاں آئے ہیں وہ اصل میں اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے اس تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو حتی کی عزت نہ ہو جب سہول فضل رب رضوان یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اب اس کے اپنے رب کے رضوان کی تلاش میں ہے اس کی کوشش میں جا رہے ہیں بھائی یا تم پھنستا ہاں جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو یہ حلال ہو جانا اس طرح ہے جب کہ احرام کھل گیا دو پھر تم شکار کرو تمہیں کھلی چھوٹ ہے ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ولا ابن شنان قوم و قوم انسدو کو منی مسجد الحرام اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں رو کے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو یعنی انہوں نے تمہیں رو کے رکھا سات برس تک چھ برس تک اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا اور ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کو زیادتی کرو زیادتی مت کرو ولا چندمن نقم شنان قوم تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی اور دشمنی اس وجہ سے ان سدو کو من مسجد الحرام کے انہوں نے تمہیں رو کے رکھا مسجد حرام سے ان تاثدو کو تم جاتی کرنے لگو تعاون و عدیل و تقوا نیکی کے کاموں پر اور تقوا کے کاموں پر تعاون کیا کرو ولا تعاون اور علسل و اور اس گناہ اور ادوان ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو بتق اللہ ان اللہ شدید القاب اللہ کا تقوی اختیار کرو یقین اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے دیکھیے اللہ بالکل وہی ہے سور ہے نصاب کا ہے وہی معاشرتی معاملہ اس کے بارے میں بنیادی اصول اب یہاں تو پھر وہ آ رہی ہے آخری مرتبہ یہ آیت اور مزید وضاحت کے ساتھ حرما کر میں ایسا تو حرام کیا گیا مردار جو خود اپنی موت مر گیا جانور وہ حرام ہو گیا وہ دما دمو اور خون وہ لہب سنجیب اور سنجید کا گوشت وما اہل لے اللہ گی اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی اور کے نام نامزد ہے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کا جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے ول ملک کا اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے وہ اپنی زنجیر جس میں بدھی ہوئی ہے اسی کا کوئی پھندا ایسا لگ جاتا ہے اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس پھندے سے نکلنے کی وہ گلا گھٹ جاتا ہے مر جاتی ہے تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے عمل محفوظ ہو یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا مترنگی ہے تو یا اونچی جگہ سے کہیں سے کوئی جانور گرا ہے گردن ٹوٹ گئی ہے مر گیا ہے وہ بھی مردار ہے بل نتیحا تو کسی اور جو جانور جو سین مارا ہے اس کے سدمے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا یعنی میتا کی مزید چار قسمیں یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن یہ کہ یہ مرنے کی ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے لہذا وہ مردار کے حکم مما اکلا سمو اللہ معذت کہ تم اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ تم ذبح کر لو فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی ہرن کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا وہ شیر بھاگ گیا آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا ابھی ہند میں جان ہے آپ نے جا کے زبا کر لیا تو وہ پھر آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ ابھی اس میں جان تھی ذبح آپ نے کیا ہے تو اب یہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا تو جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیجیے باقی آپ کاٹ سکتے ہیں اللہ ماں سب کہہ تم سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا وہ ذبح ذہن الگ اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم استھانوں پہ جا کر ذبح کرو یہ خاص جگہ ہے یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا کا بازار ہے وہاں جا کے ذبح کرنا یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی استھان ہے وہ بھی اب خراب ہو گیا وہ میں نظلام یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو یہ بھی جوئے کی شکل ہو جاتی تھی وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیے اب تینوں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے ڈھیر جو ہے اس کے اندر داؤ پر لگ رہے لال فسق یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں الگ دیکھو اب یہ کافی لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا اب یہاں پر چونکہ سورہ معاہدہ جیسے کہ میں نے آخری صورتوں میں سے ہے لہٰذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک اب بھی چل رہے ہیں تو یوم علیم یازین تم تمہارے دین سے تو مایوس ہو چکے کہ اب یہ دین تو انہیں کا ہوگا اور ہمارا دین ختم ہوا فلا فلاں مخشونی تو اب ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو بھرو اکمل تو لکھوں دین لکھوم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی واسم تو علیہ تم نعمتی اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا و رضی الاسلام دینا اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے فمنستی فی فطیل اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں لیکن کوئی شخص استرار میں آ جائے شدید فاقہ ہے بھوک ہے جان نکل رہی ہے غیر متجانف اس میں اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چکھ کے دیکھنا ہی آج تو کیسا ہے نہیں جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو فعم اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یا سلون کا مادہ نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے پر یہ بات تمہارے لیے سب پارٹی میں چیزیں حلال کر دی گئی وما علم تم جواب ہے تعلمون مما الما اللہ اور جو تم چھوڑتے ہو سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لیے انہیں تم نے سدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فکلو مما ہم سک میں آلے تو ابو اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے اس نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو ان امسک میں آلے تم اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لیے اس شکار کو تو اس کو کھاؤ بس تو اسم اللہ علیہ اس پر اللہ کا نام لو وہ تق اللہ اور اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ سری اور حساب یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے وہ حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتا اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافعين ولا متخذي أقدان فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم الوما اہل لکم کا یہ وہی انداز ہے کہ الوم اکمل تو لکم دین و اکمم تو لکم الاسلام دینا آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزاں حلال کر دی گئیں یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھیں یا یہ کہ مشرقانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے الوم الحکومت حکومت پر یہ بات تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزاں تمہارے لیے حلال ہیں وہ تعام الن لگو کی کتاب اہندگی اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کہ جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا مطلب یہ کہ ان کا گوشت ذبح کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں جانور حلال ہو اور نمبر دو کہ اسے ذبح کیا گیا ہو بتاب کم لہو اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے بل سناتن جنم و اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہل ایمان میں سے بل محسنات من النزین اوت الکتاب ابن قبل کو اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے ادا آتے تم ہن وجوہ جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے محل محسنینا نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے غیر مسافرین صرف شہمت رانی کے لیے نہیں صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں ولا متخذی احدان اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے کھلم کھلا نکاح ہو ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اس کے ذمن میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو تو اس کے ذمن میں میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے یہ تو قانون جو ہے قائم رہے گا اور یہ اس کا جواز جو ہے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مسئلہ نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک زمانے میں جبکہ قحط پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی سزا جو ہے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے مثلاً چونکہ صورت حال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا نہ یہ کہ اس کی بیوی اسے غلط راستے پر لے جائے گی دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی تو وہ یا کہ ثابت تھا کہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی عیسائی نہیں ہوگی یہودی نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہوگی دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کے تابے ہو چکے تھے نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں آج مسلمان مغلوب ہیں یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں ویسے بھی مرد جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے مسلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے من بل ایمان فقط حب تعمل ہو تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال حب ہو گئے اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے جب تک محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا جو حضرت موسا کو مانتا تھا مومن تھا لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام اعمال حق ہو جائیں گے وہ ہوا پھر آخرت من الخاسرین اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے سسارا پانے والوں میں یا یامن ال اہل ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا فخصلو وجوہ کم و حیدی ادل برا تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کوہنیوں تک کے روح سے کم اور اپنے سروں پر مسا کر لیا کرو وہ ارجلا کم اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی کابین تخنوں تک یہ ارجولا کم اور ارجولے کم دونوں کراطیں ہمارے ہاں بھی ہیں مشتبہ کراطوں میں ہیں اہل تشیہ جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجولے کم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک جو مسا کے ساتھ ہے رہو سے کم اور جولے کو مسا کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجولا کم ہے اور اس میں چونکہ ال کابین کا آ گیا اضافہ اگر صرف مسا ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا ال کا امان کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے ال مرافق جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹہنوں تک وہی کل تم ظلم فتوا کرو اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو پورے جسم کا غسل کرو وہی کل تم مرنا والا سفر اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور جا آج تم کو ملوائے یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے عام طور پر قضاء حاضر کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے اور لامس تم نشاں یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو فلم تجدو دوں اور تم نہ پاؤ پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا فم سعود و تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو ماید اللہ علیہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے پانی نہیں ہے تو مٹی سے بلا یرید یہ رید اور لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے بھلے یہ تم من مت ہوں کم اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو بس نعمت اللہ علیہ میسا الزی واسا بھی اب دیکھیے ایک میساک وہ تھا کہ جو بڑی عیسائی سے لیا گیا اب یہ میساک اہل ایمان سے ہو رہا ہے یہ صورت شروع ہوئی ہے یا لذین آمنو سے اور یاد رکھنا اپنے اس میساک کو اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ مساق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے وا ستن بھی اس کل تم سمے نہ جب تم نے کہا سمے نہ واتان سورہ بکرا کی آخری آج کہاں ختم ہوئی تھی سمے نہ آخری سے پہلی کرب بنا و مسیر جو مسلمان بھی کہتا ہے سمے نہ واقع گویا کہ وہ ایک مساق میں ایک بہت گاہے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بند گیا اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے وشکرو نعمت اللہ علیکم امیساقہ الذی واسقکم بہی اس قل تم سمیعنا واتانا واتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی جو سینوں کے اندر چیزیں پنہا ہیں ان سے بھی واقف ہے یا ایو الذین آمنوا قولوا قوامین للہ شہداء بالقسط اب وہ آیت نمبر 135 میں نے نوٹ کرائی تھی اس سورہ دشا کی اور یہ آیت نمبر آٹھ ہے سورہ معاہدہ کی ایک ہی مضمون وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجیے صرف یہ کہ اکثر ترتیب ہے وہاں کا یا امن کون قوامین بال قسط شہدا یہاں ہے کون قوامین للہ شہدا ابل قسط ایک حقیقت تو میں نے سوچ بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن جاؤ قسط کے گواہ بن جاؤ تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہے دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے اس کی فطرت ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انصاف ہو آج پوری نو انسانی انصاف کی تلاش میں گھوم رہی ہے بادشاہ سے نجات حاصل کی تھی جمہوریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے انصاف ہونا چاہیے انسان انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو لیکن یہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپیٹلزم کی لانت میں گرفتار ہو گئے سرمایہ داروں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریت اور آمریت قائم ہو گئی اس سے نجات پانے کے لیے کمیونزم کے پاس گئے وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ایک سے ایک از یک بنتا استاد افتاد در بندے دیگر ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے اب انسان کے اندر جائے گا لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عدل اور انصاف انسان چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام ہم اس کے وفادار ہیں ہمارے ذمے ہے اس کے نظام کو قائم کرنا تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا یو قوامین یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں تمہاری ابدیت کا تقاضا ہے تمہارا اللہ کے ساتھ مفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ with all the emphasis at your command جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں وسائل ہیں ان سب کو لے کر جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے چمانی دارت اللہ کے لیے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا اور اس کا دین جو ہے العدل ہے انصاف ہے قسط ہے تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا یا قوامین اللہ شہدا کو اب دیکھیے وہاں کیا تھا ولا اللہ ابل والدین ولاق انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت ہو اب میں اپنے خلاف کیسے فتوا دے دوں اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں اپنے رشتے داروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی ولا انفسکم ابھی والدین و ربی حق بات ہے انصاف کی بات ہے خواہ تمہارے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتے داروں کے خلاف جا رہی ہو حق کہنا ہے دوسری چیز کیا ہوتی کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے بات تو حق ہے اسی کی لیکن یہ تو دشمن ہے میں اس کے حق میں کیسے فتوا دوں اس سے یہاں روک دیا گیا تو یہ وہ ریسیپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ایک ہی مضمون ہے اس کے اندر اچھی ترتیب اور ایسی ترتیب ولا کم شنان و قومی حلا اللہ تعدل دل دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ اے ضرور عدل سے کام لو انصاف کرو ہو اقرب القوا یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقوا کے وہ تق اللہ اللہ قبیر الما تعملون اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اب اس کو بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ باخبر ہے کیا مانی ہر ایک کا حساب تم سے لے گا ہر ایک کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے لہذا ہر وقت چوکس رہو چوکنے میں رہو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اجر عظیم بھی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اور جو لوگ کہ انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو وہ ہیں جہنم والے آگ والے یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے نام کو جبکہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کرے بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف یہ غزل احزاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوشش ہوئی بہت سے لوگ ابھی تاپ کھا رہے تھے کفار میں سے کیا پھر دوبارہ جائیں لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ان کے دلوں پر ایسا روب پڑ گیا تھا غزل عذاب کے بعد کہ پھر جرت ہو نہیں سکی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں کا ذکر فرما رہے ہیں اس قوموں جب سوچ ہوں جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف بڑھائیں تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے تم پر فوج کشی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے اور اس میں خاص اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے صلح حدیبیہ کے وقت بھی بہت ہی پیچتاب کھا رہے تھے قریش اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا لیکن یہ کہ بالآخر یہ سمجھئے کہ سینٹی پریویلڈ اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا ہے بھی ہم ان کو واض اللہ فلی توکل کریم اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توقع کرنا چاہیے اخر اللہ علیث کا بنی اسرائیل اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات آ رہے ہیں ولقد اخذ اللہ اور مساق و بنی اسرائیل اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے مساخ لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے باندھ لیا ہے شریعت کے مساخ میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میساخ لیا تھا وہ باسنا منہم اس نے اشرا نقیبہ اور ان میں ہم نے اٹھا دیے تھے مقرر کر دیے تھے بارہ نقیب بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں حضرت مسا علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا یہی ہم نے اپنے اسرے کے نازم کے لیے نقیب طلق یہی سے اختیار کیا ہے حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیے تھے انصار میں نو جو ہیں خدرج میں سے اور تین اوس میں سے وقال اللہ انی معکم اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد میری تعریف دوسرے تمہارے شامل حال رہے گی نہ ان تم اس صلاح کا وہ آتے تم اس زکات کا اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے وہ آمن تم بے رسولی اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے آئیں گے پہ بتائے آئیں گے حضرت ابوسا کے بعد سے لے کر تو چودہ سو برس تک تاج ٹوٹا ہی نہیں پھر جواز وقفہ چھ سو برس کا ہوا پھر حضور تشریف لائے آمن تم بے رسولی واضح تم ہوں اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے واقرس تم اللہ قرض حسنا اور اگر تم اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے تم سید آتے کم تو میں لازمن دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو وہ لا نہ تم جناتی نظار اور میں لازمن داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی پمن آباد ذالب تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد من تم تم میں سے فقط بول سوا سبیر تو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا ابھی لادنا مشا کہ ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لانت فرمائی یہ لالنا ہوں جو میں نے وہاں پر محروف قرار دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا وہ ابھی مان لگی مشا کہوں ہوں ہم نے ان کے اسی نصاب کو توڑنے کے پاداش میں ان پر لانت فرمائی وہ جالنا قلوب کاسیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا سم مقصد قلوب کم بھائی اقلی ہے وشد و قصبہ جو ہم رسول الکلیمان مواد رہے ہی وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں وہ نسو حضم مما رود ہی اور وہ جو کچھ کے ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر ہدایت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا ولا تضار ولا والن ہوں اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے چھ مہینے میں جو تین کام کیے کنسالیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے تین قبولوں سے معاہدے کر لیے جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے ولا تزال و قطل والا خائنت منہم ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی ہر وقت ہوتی رہیں گی اللہ خلی ہوں سوائے ان میں سے چند کے کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے ہوں تو ابھی درگزر کیجیے اور ذرا معاف کیجئے ان اللہ یحب المحسنین یقینا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ومن النبین قالوا انا نصارا اصل میں ہوں اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارا ہیں ہم نے ان کا بھی نساف لیا اصلنا نشاتا ہوں فنسو حم مما ذکروا کے تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی یا بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا پاغائے اداوت بڑا قیامات تو ہم نے ڈال دی ان کے ماں بہن دشمنی اور بز قیامت کے دن تک عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک طرح عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے دو ہزار برس تک لگ بھگ ایک سو برس نکال دیجیے تو انیس سو برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ انہوں نے شروع کرایا یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتک جو تھا جادوگر تھا وہ لد الحرام تھا وہ لد تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنایا بیٹھے اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں شدید دشمنی رہی اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر سے جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے صاحب نے لندن میں ہے بلڈ آن دی کراس سلیب پر خون وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے میں حیران رہ گیا پڑھ کر ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان تمام چیزوں سے یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان اس کی ہلکی سی جھلک اب بھی آئرلینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں شیعہ سنی فساد کبھی نہیں ہوا عثمانی میں کبھی محرم کے موقع پر ہو جاتا تھا ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں ورنہ فساد کی نوبت بہت کم آئی بہت کم لیکن خوریزی قتل اور غارت گری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں فاغرینہ بین عمر عداوت اور قیامہ ہم نے ڈال دی ان کے بابین دشمنی اور قیامت تک کے لیے اللہ مات اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یا کتاب کب جا تم رسول ہونا اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا اے کتاب والو کب جا تم رسول ہونا آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو نقم کثیرم نما تم تم تو جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے مجھے کتاب کتاب میں سے وہ یافو الکشیر ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگیر بھی کر رہا ہے تمہارے سارے بھاگے پھوڑے اس نے قد جا تو اللہ نور و کتاب مبین آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے براد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے وہاں میں نے کہا تھا انزلنا علیہ نور مبینہ نازی کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور وہاں اس سے مراد خوراک بنتا ہے اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بے سد کے لیے لیکن یہاں جا کو اللہ نور وہ کتاب مبین یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو اور واؤ جو ہے یہ واو تفسیری ہو آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں اعتماد یہ بھی ہے لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو اور اس سے مراد حضور کی روح ہے روح ہے پر نور ہے اور اس اعتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی چھائی ہوئی تھی لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے یہ صرف یہ اشتہارے کا انداز ہے اس میں کوئی حرض کی بات نہیں من اللہ نور کتاب مبین لاہ السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں متلاشی ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے وہ یو خمن ظلمات النور اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اذن نہیں اپنے حکم سے وہ الى صراط مستقیل اور ان کی رہنمائی فرماتا ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف کب نوین قالوا ان اللہ هو مسیح ابن مریم یقیناً قبر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں ایک ہے گاڈ ان اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے رام چندر جی خدا کے اوتار کرشن جی مہاراج خدا کے اوتار یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے اسی طرح کا گاڈ ان کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے اور خاص طور پر جیکوبائس جو ان کا فرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے جیسے ہمارے بھی باز جو ہیں غلوم میں آ کر محبت اور عقیدت اور عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ گویا کہ وہی اوتار کا عقیدہ ہے جو ہم نے دوسروں سے سیکھ لیا ہے اسی طریقے کی بات یہ ہے ان کے ہاں نقد کا الزین نذیم ان اللہ مسیح ابن مریم ان لوگوں نے بھی قہر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے وہ الحمد عملے کو بھی اللہ شیم تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان ارادہ یوں نکل مسیحت نہ مریم اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیحت نے مریم کو اور وہ ام مہو اور اس کی ماں کو بھی مریم کو بھی وہ منفی لب دبی اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا ولی اللہ کو سماوا کہ وہ لفظ وما بہنا اور اللہ ہی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے مابین ہے ہیں ما یشا وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے اللہ اللہ کل شعیب قدیر اللہ ہر چیز پر قابل ہے جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے آدم کو تخلیق فرمایا عیسیٰ کو تخلیق فرمایا یحییٰ کو تخلیق فرمایا اعجاز کے اور موجودہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں وکالت یہود نسارا نہ ہو ابناؤ نہ اور یہ یہودی اور نسرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں یعنی بیٹوں کے معنی لاڈلے واہ باہو اس کے بڑے چہیتے ہیں پیارے ہیں وہ پھلے مجواز سے جنوب تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کی اولاد ہو چہیتے ہو نبو کرم نبی کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا چھ لاکھ تمہارے قتل ہوئے تمہارا ہیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا ایسیرینس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا پھر تمہیں رومیوں نے کس طریقے سے بجائے پہنچائی اور تمہارا دوسرا جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے بے چارہ ہے آجز ہے کوئی پھلے میں اور کم بے جنوب کو بل ان تم بشر میں من خلق نہیں تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے ہیں یقر یا شاہ وہ جس کو چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے وہ یوزر یشا جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے ولی اللہ ملک سماوات اور آسمان اور زمین کی کل پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وما بینا اور جو کچھ ان دونوں کی ماں بہن ہے ان کی بھی وہ لہی مسیر اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے یا علیہ کتاب پجا تم رسول اللہ اللہ رسول پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نقطے کے ساتھ آئی ہے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یبین الرقم جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے بیان کر رہا ہے اللہ فطرت من الرسول رسالت کے ایک انقطاع کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چھ سو برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا یہ فطرت ہے فطرت ہے وقفہ ہے آرزی اور پھر حضور کی بے اور پھر فطرت دائمی آپ رسالت کا دروازہ ختم چھ سو برس کے لیے عارضی بند پھر حضور کی تشریف آ گئی اور اب کا قیام قیامت دروازہ بند یا الگ کتاب و کم رسول نہ رقوم الفتر قیمن رسول ما ماں جا بشیر مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نذیر اور نہ کوئی خبردار کرنے والا فقر جا تم بشیر تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا رسول مبشرین و منظرین اللہ یقون اللہ حجت بعد رسول برقاد اللہ عزیز الحکیمہ سورہ نسا کی وہ آئے تب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے بنیادی تھے بلّہ والا کل نش قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب حضرت موسا علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے صحرائے سینا میں رہے کوہ پور پر بلائے گئے تو رات دے دی گئی اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشرق اور کافی قوم آباد تھی فلسطینی فلسطین کہلاتے تھے ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو انہیں وہاں سے نکالو اور یہ تمہارے لیے عرض مقدس اللہ کی طرف سے موجود ہے اس لیے کہ تمہارے ابراہیم تمہارے جد امجد تھے وہ یہی تھے یہی حضرت اسحاق تھے یہی سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں اس پر حضرت موسا علیہ السلام کے مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر جو سمجھیے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے شفقت ہی ہے جیسے اللہ کا معاملہ رعوف بھی ہے ودود بھی ہے لیکن عظیم انتقام بھی ہے انتقام دینے والا بھی ہے یہ دونوں شادی ہیں رسول کا معاملہ بھی ہے شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے دین کی غیرت اس میں ہے آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیداری بھی ہوگی پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے اور یہ بات ذرا کر دوں تھوڑی سا نکتا ہے سمجھنے کا کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا مجھوں کا پیاس لگی ہم سورہ بکرا میں پڑ آئے ہیں ایک ضرب لگی چٹان پر بارہ چشمے پھوٹ گئے کو محنت تو کرنی بھی پڑی بھوک لگی من و سلوان حاضر ہو گیا دھوپ لگی ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے سمندر راستے میں آیا پھٹا اس نے راستہ دے دیا تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی موجودہ نظر نہیں آتا مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر ایسار سے قربانی سے محنت سے مشقت سے بھوک جھیل کر فاٹے برداشت کر کے کرو یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھ لیجیے یہ آدمی ہو گئے تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور یاد کرو جب کہ موسا نے کہا اپنی قوم سے میری قوم کے لوگوں اور تورات سے معلوم ہوتا ہے بک آف ایکسوڈس جو ہے چھ لاکھ کی نفری تین کی یہ نکلے ہیں مصر سے اب ان میں بوڑھے بھی بچے بھی اور عورتیں بھی ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم ایک لاکھ تو ہوں گے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں اور نیچے جائیے بس تنزل تو پچاس ہزار تو ہوں گے لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجیے یا قوم اس کو نعمت اللہ علیہ تم میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس انعام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے اس جال حقیق و بیا جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھا ہے یعنی خود میں نبی ہوں میرے بھائی ہارون نبی ہیں حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے وہ اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت تک اگر چیز کی بادشاہ تو قائم نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے یہ پیشین گوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے جیسے کہ حضرت داود اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تھا بادشاہ تو نہیں تھے لیکن یہ جو واقع تھے بادشاہوں کے بھی جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے تو شاید اس کی طرف اشارہ ہوں وہ آتا کو عالم یوں العالمین اور تمہیں وہ ساری چیزیں دی جو پوری دنیا میں تمام جہان والوں میں کسی کو نہیں دی یا قوم الارض المقدس اللہ اللہ اے میری قوم کے لوگ داخل ہو جاؤ اس عرض مقدس میں اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہاری لیے لکھ دی ہے اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں ملے گی ولا کر چند والا اخبار کو اور اب اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا فتن کا لبو خاصرین اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے کالو یا موسا ان نفیحہ قومن جباری انہوں نے کہا موسا ہم پھر فلسطین میں داخل ہو جائیں اس میں تو بڑی جاگر قوم ہے بڑی طاقتور قوم ہے قداور لوگ ہیں لئیم ہے جسیم ہے ان نفیحہ قومن جباری و انا لن نہ کھلا حتہ یخروجو منہا ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے وہی یخرجو ملا نہ داخل وہ نکل جائے پھر ہم داخل ہو جائیں گے کالا رج من نے میرے نذی کہا دو اشخاص نے جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی انعم اللہ علیہ اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا یہ دو شاگرد تھے جو قریبی صحابی یا ہماری تھے حضرت موسا کے نون تو وہ ہے کہ جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے اور گمان غالب بھی وہ نبی بھی تھے اور دوسرے تھے کالب بن یفنا تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا کالا رج اللہ نے یا خاتون انعم اللہ علیہ اس علیہم الباب ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو صحیح فائدہ دخل تو نہیں ہو بھائی نقم غالبوں جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا وہ اللہ فتوق لو اللہ پر توقع کرو ان کو تم مومنین اگر تم مومن ہو کالو یا موسا اتنا لنگ نہ کھلا ابادا انہوں نے کہا موسا ہم کو کبھی بھی یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس موسم میں بھی لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ابدا ہر ہرگز ہم ہر ہرگز داخل نہیں ہوں گے موسا لن ہم می داخل نہیں ہوں گے ماں دامو فی ہا جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے انت بنتا رب ہوتا جاؤ تم اور تمہارا رب اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجیے ساتھ اپنی لکھیاں بھی لے جاؤ یہ تمہارا آساد جو ہے یہ بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں یہ بھی ساتھ لے جاؤ فضب انتا ربوں ربو کا فقات اور جا کے خطال کرو نہ ہونا کار دور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نہ جمبت نہ جمبت گم محمد ہم تو یہاں ٹکے ہوئے ہم نہیں یہ لیں گے کال ارب اب دیکھیے بیزاری وہی حضرت ابوشا سورہ قصص میں آپ واقعہ پڑھیں گے کہ قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو تو اس کی طرف سے پھر مدافعت کرتے ہوئے حضرت ابوسا نے ایک بک کا رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی فقد اب موسا فقضا ہے اس وقت کتنی محبت اپنی قوم سے اور اب کیا حال ہے کال رب انی لا عمل کو اللہ نفسی واقعی انہوں نے ارض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے ففوق بیننا باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دیں علیحدہ کر دیں جدائی ڈال دیں ہمارے ماں بہن وہ بین القوم الفاصین اور ان دا ہزار لوگوں کے درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفی قبول فرما لے کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ان کی نا ہنجائی جو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے میرے ہاتھوں سے جو موجے دیتے ہیں میرے اور ان کے درمیان اب تفقا پیدا کر دیں اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا کافا محرمۃ اللہ صنعت نہیں ہم جو سزا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ عرض مقدس اگر یہ مزدوری نہ دکھاتے ابھی ہم انہیں دے دیتے اب انہوں نے مزدوری دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی چالیس برس تک یتی ہوں نفل اسی سیرا میں اسی سینا میں سینائی پینسلا یہ بھٹکتے پھریں گے سال القوم الفاسقین تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں جو کچھ ان پر بیتے گی لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے یا میرا یاد کر لیجئے کہ جو حضرت موسا نے کہا عمل کو اللہ نفسی واقعی حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نشا میں فقاتل فی سب اللہ لا تکلف اللہ نفسک و ہر میں اے نبی آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے اور آپ اہل ایمان کی جتنی تحریر تحریر ترغیب تشویق جتنے ان کے ایمان کے جذبات کی اپیل کرنا ممکن ہے بس وطن علیہ نمب نے آدم بالحق اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتل ناحق کے سلسلے میں ملک میں فساد بچانے کے سلسلے میں چوری ڈاکے کے سلسلے میں کیا ان کی اہمیت ہے کیا اس کے کی فلسلائیں وطل و علیہ نبد نے آدم اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائی ہے آدم کے دو بیٹوں تک کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ اس تربا قربان جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی ایک حابیل قابیل اور ایک ان میں سے گرریے کا کام کرتے تھے بھیڑے بکریاں کراتے تھے ایک کاشتکار تھے تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہے وہ کچھ اپنے جانور لے کر آئے اللہ کے لیے نظر کے طور پر پیش کیا فتح میلا حد امام علم تقبل بل اللہ آخر تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی یا دوسری کی قبول نہیں کی گئی یہ کیسے معلوم ہوا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے شولہ شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا گویا کہ اللہ نے قبول فرما لی کالا لاکھ تلنگت اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا کالا ان نماز اللہ بن المتقین انہوں نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے قانون ہے وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے لائن بس کا علیہ یادا تھا مجھے تب نہیں اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے ماں نہ بے بات لیکن جب کرے آپ کو تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں یعنی ایک طرفہ قتل ہوگا آپ کا انی اخاف اللہ رب العالمی مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے انی ارید و المو اب اسمی و اسمے کا اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں اس انتہا تک پہنچی ہی جائیں تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں جو ناخ مقتول ہے اس کے تو گویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے تو میرے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے what do I stand to lose آخر میری کوئی خطائیں ہیں میری کوئی غلطیاں ہیں کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے اگر آپ ناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا مبال آپ کے سر آ جائے گا تو میرے تو کوئی نقصان والی بات نہیں انہیں ارید و تبو اب اسمی و اس میں امین اصحاب النار اور یہ ہوگی سخت ترین سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی وزال کا جزا ظالمی اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا ختم لہو نفسوں قتل آتی اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر یعنی الفاظ میں بٹن دی لائن یہ سمجھیے کہ ہے اس کے اندر بھی وہ تو رہتا ہے حق اور کی ایک کشاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ ختم کروں یا نہ کروں آخر بھائی کی باتیں بھی آئی ہیں وہ دل نشین ہے لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی دیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر فقط اللہ تو اس نے انہیں قتل کر دیا فاسمہ بن الخاص ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں فباخ اللہ وہ رابل الارض یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کمرے کو بھیجا وہ زمین کو پرہیز رہا تھا اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں ابھی لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونچے مارتا ہے اس میں سے کچھ دانے نکالتا ہے وہ دیکھا یا وہاں سے یوں نہیں رہوں تاکہ اللہ اسے دکھا دے کہ کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس نے کہا ہائے میری شامت میرے اندر اس قوے جیسی بھی عقل نہ تھی نہ ہوا میں اس کوے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوکھ جاتی فوار یا سا تھی اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا پاس بن اجل طالب اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید بدامت پیدا ہو گئی قدم نہ اعلیٰ بنی اسرائیل طالب دونوں طرف لگتا ہے بن اجل طالب قدم نہ اعلیٰ بنی اسرائیل اور ہم نے اسی وجہ پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتل ناحب ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی بنی قتل نفسا بغیر نفس و فساد الارض اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے احساس میں بغیر نفس ہاں کسی نے قتل کیا قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے یہ تو پھر قصاص کا قتل ہے اور فساد الارض یا کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قصوروار ہے مجرم ہے اس کو سزا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا پتان نما قتل جمیا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا پوری نو انسانی کو کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی ومن آیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی نما پر نا سے جمیا تو گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو بچا لیا ہم مرکزات بالبینات ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر کثیر مسرف لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے اندر نگینہ جو ہار ابل اللہ و رسول اب یہ وہ آ رہی ہے بہار میں کی آیت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد مچا رہا ہے کوئی دہشت گردی کر رہا ہے خون ریزی کر رہا ہے قتل و غارت کر رہا ہے راہزنی کر رہا ہے ڈاکے ڈال رہا ہے گینگ ریپ ہو رہے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے ان نماز جگہ نظینہ جوہار و رسول ہوں لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں اصل میں سزائیں بھی جو ہے وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں ایمان فروش موجود ہو ججوں کو خریدا جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے شریعت بدنام ہوتی ہے الٹی تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسم کرتا ہے سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا انما جزاء الذين جو الله ورسوله اللہ رسول یقیناً بدلا ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو یعنی اسلامی ریاست کو بلیہ سعود ال کے فساد اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں آئی یوقت تلو کہ انہیں قتل کیا جائے بلکہ یوگ تلو نہیں جو تلو ان کے ٹکڑے کیے جائیں تقتیل یو تقتیلا اور یو یا انہیں سوری کہا جائے اور تو پتا عظیم اور جرحم یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف خالص سے کاٹا جائے ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے ایک پاؤں کاٹ دیا جائے اور اللہ یا انہیں ملک بدل کر دیا جائے لہم دن فت دنیا یہ تو یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی بلحم الآخرت عذاب العظیم اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے ان میں تابو من قبل تقدر ہیں سوائے اس کے تو جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں اس میں رعایت کی گنجائش ہے لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا پنم نبینہ قابو منقبر تک درو والے ہوں سوائے ان کے بھی توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ فالم اللہ غفور الرحیم تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم تھے یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن تم اگر خون ریزی کرو گے قتل و غارت کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا یامن اللہ وجہ تم تفریح اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے وسیلہ ذریعہ کسی تک پہنچنے کا ذریعہ سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا کسی کو ذریعہ بنا لیا عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے صرف بدقسمتی سے بعض کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے اردو میں کچھ اور ہے بعض ایسے ہیں کہ کچھ اور تھوڑا فرق ہے جیسے ذلیل کا لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور اردو میں اس کے معنی ہے کمی دن آسمان کا آ گیا جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں ولقد نسر کو اللہ بدرین اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت بہت کمزور تھے اب اگر وہاں زمین کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے ان پڑھ ہونا نہیں پڑھے لکھے جا سکتے جذباتی ہیں اکھنڈ ہے اکھنڈ مزاج کے لوگ ہیں وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو پڑھ ہو اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب اے ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو نمبر ایک لیکن تقوا جو ہے وہ ذرا ایک نیگیٹو بات ہے بچنا اللہ سے اللہ کے غضب سے اللہ کی ناراضگی سے برائی سے بچنا گناہ سے بچنا نافرمانی سے بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا ایک منفی کانسیپٹ ہے وہ کرو لائن وسیلہ نہیں آگے بڑھو کا قرب تلاش کرو تقرب اس سے نزدیک سے نزدیک ہو جاؤ قریب سے قریب ہو جاؤ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا وہ جا می سبھی لال نقم تو اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اس سے بات بالکل کھل گئی تقوا اور تکرو مل اللہ کے لیے جہاد تقوا شرط لازم ہے پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائیں اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائے اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ میں جہاد کی ان میں نبی نہ قبر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کی جو زمین میں ہے کل کی کل اور اتنی ہی اور بھی ہوتی جو یقین نہیں من عذاب یوم قیامہ کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے ماں تو کم بلا دن ہوم تو ان سے ہلکی قبول نہیں کی جائے گی یہ بھی تعلیم بالمحال ہے نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کے ہاں وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا وہ لہم عذاب العلیم اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے لکھو ملنگا اے ہوں بے وہ چاہیں گے کہ آج سے کس طرح نکلے لیکن نکل نہیں پائیں گے وہ لہم عذاب مقیم اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب مسلسل دائم اور قائم وہ سارے کو وہ سارے کا تو فخر ہوا دیا ہوا اور چوری خواہ مرد کرے خواہ چوری کرنے والی عورت ہو ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو ایک ایک ہاتھ اے دیا ہوا ان کے ایک ایک ہاتھ کاٹ دو جزام دماغ کا سوا یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا نکالم من اللہ اور یہ عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف سے اب دیکھیے جہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہل قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چور کا اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو کفالت عامہ ہو کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے اس لیے کہ اس کی کفالت کے لیے اگر موجود ہے ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی وہ انڈر رائٹ کر رہی ہے تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ غلط ہے لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے ایسے نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ لوگ نہیں ہو سکتا دو الفاظ فخر ایزیا ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو جزام بما کسابا جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلا اچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلا یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو نکالم نکال کہتے ہیں کہ عبرت ناک سزا نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے اور یہ اسلام کے اندر جو تعزیرات ہیں حدود ہیں اور سزائیں ہیں ان کے لیے لفظ نکال بہت اہم ہے عبرت ناک سزا اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے شبہ ہو تو ملزم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہے کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے شک کا فائدہ وہ ملزم یا ملزم کو جائے گا لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو یہ جو ڈیٹرنس ہے اس طرح کی سزائیں کہ جن سے برائی جو ہے اس کو استثال معاشرے سے کیا جا سکے یہی واحد ذریعہ ہے ورنہ دنیا میں امیرکا جیسی کلچر سوسائٹی کے اندر بھی بہت ہی مسکران موجود ہے بڑا ہی گرونا جرم موجود ہے اس لیے کہ اس قسم کی سزائیں ہیں ہی نہیں لوگ جرم کرتے ہیں جیل میں رہے ایش کیا کچھ دیر کے بعد پھر آئے پھر جرم کیا پھر چلے گئے باہر جا کے کیا کریں گے وہاں تو سرکاری مہمان ہے یہ سارا فلسفہ جو ہے جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سارے کو سارے کا تو وقت کے یا صبر کالم اللہ ولہ عزیز الحکیم اللہ زبردست ہے حکمت والا فمن نمباد ظلم ہی واسطہ فن اللہ یقوب والے تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واسطہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم ہے لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا گناہ ہے اللہ کا جرم کی سزا دنیا میں ملے گی گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ تو اس کی سزا بھی ملے گی الم تعالم ملک سما والارض کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی پادشاہی یا اور ضرور بڑی اشاع ہو بڑی اشاء وہ سزا دے گا جس سے چاہے گا اور بخشے گا جسے چاہے گا واللہ علا کل شعیب قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا الذین من قالوا آمنا بے ملم ولم تؤمن قلوبہم یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گڑمڑ ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرف منافقین پر بھی اتفاق ہوگا اس کا اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف سے منافق تھے جن کا بیلان اسلام کی طرف بھی تھا چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو یہ جو بیچ بیچ میں مذہب جبین بین ذالب تھے یہ دونوں طرف کے لوگ تھے یا رسول نبینہ نثار عفیق اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے بھاگ دوڑ سے کہ جو کفر کے ضمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں میرا نذین کالو آمنا بے افاہی ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ لمتے روب اور ان کے دل ایمان نہیں لائے وبین الزین ہادو اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں سماؤن علی قزبے یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو سماؤن علی قوم آخرین اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے شیاطین جو ہے ان کے خلا خلاء اللہ شیعطین کالو اللہ محکل نان مستعث پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے رپورٹ کر سکے آج محمد نے یہ کہا آج فلاں معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب معاون قوم آخرین اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ وہ دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے انہیں رپورٹ کرنے کے لیے ان کی اسپائس کی حیثیت سے آ کر لم یاتوک جو آپ کے پاس نہیں آتے یعنی ان کے جو گرو گھنٹال ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو شیاطین ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے یہ جو بین بین کے لوگ ہیں در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے جو ہم رفت اور مواد مواقع وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد یقون ہوتی تم تمہارا فخرو وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا کوئی مقدمہ ہے وہ لا رہے ہیں حضور کے پاس پہلے سے طے کر رکھا ہے اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رد کر دیں گے اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست اسلامی ریاست پورے طور پر ایک گیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی یہ پہلے قائم نہیں ہوئی ورنہ کسی ریاست میں دو جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے سوائے جو پاکستان میں ابھی ہوا ہے دو چیف جسٹس بھی ہو گئے ہمارے یہاں چند دن کے لیے لیکن یہ کہ انہونی بات تھی جو ہوئی ہے لیکن یہ کہ ہوتا نہیں دنیا میں ایک ریاست ایک عدالتی نظام یہ لوگ جب چاہتے تھے پاس آ جاتے تھے جب چاہتے تھے کسی اور یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے تو پہلے نظام وہاں چل رہے تھے ہماری ریاست وحدت کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ فتح بکا کے بات قائم ہوئی ان نہ تمہارا کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا قبول کر لینا وہ علم توڑتا ہو اور اگر یہ شہدر تمہیں ملے نہ فیصلہ ملے یہ ڈگری نہ تمہارے حق کو جاری کی جائے تو پھر بچ جانا کبھی کترا جانا محمد یور اللہ فکن کہ فلن تم نے شیا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی مدد نہ پاؤ گے کوئی شے نہیں ملے گی نبی المب اللہ علیہ یوتا خیر قلوبا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں المّہ ہو اللہ علیہ قلوب ہوں لہم سے دنیا فی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وہ لہم صلاح کے عذاب العظیم اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے سب معاون علی قزب یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو اکالون علی سوہت خوب کھانے والے ہیں پیٹ بھر بھر کر حرام کے فن جاؤ کا پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو حکم ہوں آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں او عارض الحم آپ چاہیں تو ان کا ان کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیں کیونکہ نیتیں ان کی نیت نہیں ہے وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے کیا کیا میں دوں گا پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ جا کے پروپیگنڈا کریں گے دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر یہ کیسے نبی ہے رسول ہے یہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اطمینان دلایا جا رہا کہ آپ پرواہ نہ کریں اس اندیشے کی جاؤں کا فاحم بین اور آرگان ہوں اگر وہ آئے آپ کے پاس اپنا مکدم لے کر تو چاہے تو آپ فیصلہ کریں اور چاہے اعراض کریں وہ توڑی رن ہوں اگر آپ ان سے اعراض کریں گے ان کا مقدمہ جو ہے فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے فلن یدو کا ہے وہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں پہنچا سکیں گے ان کے مخالفانہ پروپیگنڈے سے قتل کوئی آپ کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ حکم کا اور اگر آپ فیصلہ کریں فاحکم بین ہوں بالکش تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان اللہ یہ مقصدین یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے وہ کیسے یہ حق کے بون آتا اور نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں یہود کی طرف اشارہ ہے وہ ان حمود تورات ان کے پاس تورات موجود ہے نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلے فیحا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے سما یا طلّہ باد ذالک پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روزردانی کرتے ہیں وما اللہ قبل مومنین اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہے ایمان سے خالی ہے ایمان سے تہی دست ہے ان کا اصل روگ یہ ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حقیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما بما استحفظوا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا و الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سورہ معاہدہ کا یہ ساتواں رکو جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو اس میں اتفاق سے ساتھ ہی آیات پر مشتمل ہے یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تہذیب ہے تمبی ہے دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے قرآن حکیم میں عام طور پر جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں طویل صورتوں میں کہیں تو تین تین آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں جیسے سورہ عال عمران کی آیات ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار یہ جامع اسی طریقے سے ابھی سورہ معاہدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا تین آیات پر مشتمل نہایت جامع کہیں کہیں سات سات آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں جیسے سات آیتیں سورہ بکرا کے پانچویں لوگوں کی کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا اس کے ذمن میں وہ بمنزل فاتحہ ہے اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے یہ اس کا یوں سمجھیے ذرو سنام ہے ان انجد تورات ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات فی ہا ہودم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا یہ و بحل نبی یون کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام اسلم ظاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے لوین ہادو ان لوگوں کے درمیان کے جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تو اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کانت بن اسرائیل تسوس احمد المبیا کہ بڑی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے انتظام اور انسرام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے یا قوم و بحن نبی یون الزین اسلم فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں اور فیصلے کرتے تھے ور ربانی یون اور جو ان میں درویش ہوتے تھے اللہ والے ہوتے تھے علماء ہوتے تھے علماء حق و احباب اور علماء ربانیون کہنا چاہیے زیادہ اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مسلم اولیاء اللہ اور احبار علماء کے لیے ہیں مستوں کتاب اللہ بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کر دی وہ کانوں والے شہدا وہ اس پر گواہ تھے فلا تقسم الناس بخشونی تو ان سے کہہ دیا گیا تھا تم لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو فلا کشتم بے آیاتی سبرم قلیلہ اور میری آیات کو سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو یعنی تورات ہے اس کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کرو لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو اس سے بالکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات بن لم الکافرون اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہ تو سے کس کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے وہ کتبنا علیہ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے جو واجب کر دیا تھا ان پر سیہ اس کتاب میں تورات میں ان نفس بن نفس جان کے بدلے جان ہوگی آنکھ کے بدلے آنکھ بل انف ناک کے بدلے ناک ول عزن کان کے بدلے کان و سن بل سن دانت کے بدلے دانت ول دروح اقتصاف اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا فمن تصدق کا بھی کفارت اللہ پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یعنی شخص اصاس نہیں لیتا کسی نے اس کا کان کاٹ دیا اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا یا یہ کہ وہ شخص جس نے ظلم کیا تھا جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا وہ منلم یا تم بے معلوم کا ظالم اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کو اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے اور ظالم یہاں بمانی مشرق ہے ان نشر کا ظلم العظیم ایک قانون اللہ کا ہے ایک قانون انسانوں کا ہے ایک رواج کا ہے ایک رومن لا ہے ایک فلاح ہے ایک پاکستانی قانون ہے اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا یہی شک ہے وہ کفیلا اللہ ہی میری سب نے مریم پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسا ابن مریم کو مصد پل ماں بین رضا منت التورات وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے وہ انجیل اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے فی ہے ہدم و نور اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا وہ مصد لما ماں بین رضا من التورات اور وہ تصدیق کر رہی تھی انجیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا وہ ہدم و معاوضہ کر اور وہ ہدایت تھی رہنمائی تھی اور معاوضہ تھی نصیحت تھی تکوا والوں کے لیے بل یاقم اہم انجیر بیما عظل اللہ کی اور چاہیے کہ انجیر کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے وہ مللم یاکم بیما عظل اللہ کا ادائے اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائط کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو ناہنجار ہے اب یہ ایک رکو میں تین مرتبہ دوہرا کر یہ الفاظ آئے وہ لم يحكم یاقوب میں الله فاولئك جاؤ الكافرون ومن لم یاقوب میں انزل الله جاؤ هم الظالمون ومن وہ لم یاقوب میں انزل الله جاؤ هم الفاسقون فاصل اب اس کو سامنے رکھیے اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو کتنے ملک ہیں کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے اب تیسرے نمبر پر وانزلنا میں الکتاب بالحق کتاب لما کے یدیہ اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہے الکتاب کتاب میں سے وہ محیم میں رہے ہیں اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھی اب ان کی تشریح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے یہ بتائے گی اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا تو اور آپ کی ہے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف ہے فاقم بین نہوں بے اللہ تو اب آپ کا فرض بھی یہی ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے اسی شریعت کے مطابق قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی ولا تب احوا اما جا من الحق اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی دادی کے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو مت پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی ان, اما چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس میں کل جاننا منکم شر اکم امین خاجہ تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا یہ آیت بڑی اہم ہے جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے سب کو معلوم ہے شریعت موسمی شریعت محمدی میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلاۃ وسلام منہاج میں بھی فرق ہے اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے مثلاً یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کے منہاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی پسی ہوئی تھی اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ذوق بھی تھا زوال بھی تھا لیکن وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کا مش بنی ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بحثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بلی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے ان کے غلبے سے بچائے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر مبوس کیے گئے یہودیوں میں وہ مسلمان تھے اور ان میں یہ کہ علماء کے اندر بہت فطور پیدا ہو چکا تھا بڑا فساد آ چکا تھا اخلاقی روحانی ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے اوپر توجہ رہ گئی تھی مقاصد دین روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اجر ہو گئی تھی تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مذہب جو ہے خاص طریقہ کار عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرق تھے ان پڑھ تھے کسی نبی کے نام سے بھی نا واقع کے سوائے حضرت ابراہیم کے اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں اپنی جد امجد کے طور پر کوئی شریعت نہیں کوئی کتاب نہیں جلو جلالم عالم ان میں بھیجا گیا اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صاحبہ کرام کی اس کو حزب اللہ بنایا پارٹی بنایا اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف اور امت القفر جو ہے کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ تھے ان کے خلاف جہاد کیا قتال کیا اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جالنا شر و منہاجا ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار ایک منہاج ایک منہج عمل جو ہے وہ معین کیا ولو شاہ اللہ واحدہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایسی امت بنا دیتا ولا کل وقوفی با آتا لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے اب ہمارے لیے اصل اسوا حضرت موسا نہیں ہے اصل اسوا حضرت عیسیٰ نہیں ہے لقد کا نہ لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ تمہارے لیے مسلمانوں اسوا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی ہمارے لیے اسوا نہیں ہے حضور نے تو فرمایا ان کا منسلتی ساتھ ہی فرمایا من فض ایسا نہیں تو معاملہ یہ ہے تو وہ اللہ کے نبی تھے ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا وہ ناصب سمجھا وہ ان کو عطا کیا لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ منہاج نبوی ہے وہ منہج انقلاب نبوی ہے جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے کہ اللہ کے دین کو برپا کیا قائم کیا غالب کیا پہلے نظام برپا کیا پھر قانون نافذ کیا تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں کل خیرات تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اللہ مرجر و تم جبیا تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف تو یورپ کم دماغ کن تم فی تختلف تو پور تو تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے حکم بہن پھر دوبارہ حضور سے تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا اور فیصلہ کیجیے ان کے مابین بیمار دوں اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے ولا تب ہوں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کی آج ہم ان کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں جو بھی نمائندے ہیں جو چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حکم لگا دیں فیصلہ کر دیں ہم ان کے پابند ہیں ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے اللہ یہ ایک زبردست تحریک اٹھائیں زبردست جماعت بنائیں طاقت بنائیں قربانیاں دیں جانے دیں اور اس کے بعد یہ کہ نظام بدلے اور اللہ کے دین کو قائم کرے یا حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے والد تم بہن ہوں ولا تب احواہ ہوں ہوں اللہ علیہ اور ان سے بچتے رہیے بی ایم دی گارڈ آپ اپنی حفاظت کیجیے ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نادل کی ہے دباؤ رہے گا ہر طرف کا پریشر آئے گا لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نازل فرمائی ہے کہیں کمل لو پھر اگر وہ گردانی کرے فالم تو جان لیجیے انما یرید اللہ علیہ نشیب احمد باز کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے یہ ہے کانپنے والا مقام اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا تو اس کی کیا مانی ہے اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے وہ چمن تالم بن نما یورید اللہ علیہ یوسی باز میں بادوں اگر وہ پیٹ لیں انکار کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی ان بخش رب کلا شریف کے نستاف کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے وہ ان کثیر من سے لفاسون اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہے بہت سے لوگ وہ فاسق ہیں نافرمان ہیں اصا حکم الجاہلیت یا مون تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بے سب سے قبل کا دور ہے تو کیا اب بھی یہ دستور ہمارا دستور ہماری روایات ہماری ریت اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں جیسے کہ مسلمان زمیندار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں سید کا فیصلہ نہیں چاہیے ہمیں رواج کا چاہیے مسلمان کہتے تھے اب حکم جاہلیت یمون تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں احسن من اللہ حکم القومی یو قینون تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے لیکن کن کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہوں اللہ جعلنا منہم ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے یا امن اللہ تتخذوا اليهود والنصارى اولیا اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایت کے پناہ نہ بناؤ بعض اور لیاؤ باز وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض بعض کے کچھ پناہ ہے مددگار ہیں اس کے بارے میں حال ہی میں میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت کی گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ بین العداوت یا ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بخش پیدا کر دیا دشمنی رہی ہے شریر ان کی آپس میں اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی کی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر بال فور ڈیکلریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے آپس میں پوچھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا لہذا ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو یا الذین آمنوا امن اللہ تخل یہودا اولیاء نسارا مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی پشپ بنا بعض اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ من یت اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا ان سے پیکٹ کرے گا ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا پہن ہو وہ انہیں میں سے شمار کیا جائے گا پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے ہماری نگاہوں میں اٹھے وہ یہودی اور نسرانی ہے ان اللہ اللہ ظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا ترن لگی نفی قلوب ہی مرد ہوں تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے یہ سارے عرو رفیع انہیں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ پھر بھاگو یو این او کی طرف پھر جاؤ فلاں اور پھر بھلا اداروں میں وہیں سے معاملات طے کرواؤ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دور تگو دور جو ہے پھر یہی ہے کہ چوڑی کے اندر فی لگین مرنگ کیوں اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے نفاق ہے ایمان ہو اللہ پر اعتماد ہو اللہ پر یقین ہو اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری ان تنسر اللہ عمرک پھر آپ لڑ جائیں گے بھڑ جائیں گے جب وہ رو گئے اللہ پر اعتماد نہیں خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں توقع نہیں خود کہ اللہ مدد کرے گا تو اب رہ گیا یو این او اور امریکہ بہادر نبی نفی فی میں مردوں جو سارے اونی وہ تو انہیں کے اندر گھستے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں نقشہ انتسی بنا دائرہ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں فاص اللہ نہ ہو اللہ تب فاطہ ہو ہمری ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے پر اس میں ہوں علامہ اثر فی الفسین لازمین کہ پھر جو کچھ وہ اپنے جیو میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پہ تکیا تھا وہی پچے ہوا دینے لگے پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہے کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیا رکھا تھا بھائی لکول ندین ہاں الدین اقسم بلا جہدا جہاں اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے ان نہ کہ لما کہ ہم کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ہمیں کٹا مال ہوں پاس بہو خاصرین ان کے تمام اعمال حق کو اکارت ہو جائیں گے اور وہ کھسارے والے بن کر رہ جائیں گے اب آ رہی ہے وہ تین آیتیں جو میں نے ارض کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ قبر کسنے کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کے حد سے نکلنا ہے ہم پر اس کا فتویٰ نہ لگے اللہ کا اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں مسائب آتے ہیں تکالیف آتی ہیں اگر اس مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہوں یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین یا من من دین ہی اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے پسا یاتی جاتی اللہ قومن قوم تو قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو ہبہم جنہیں اللہ محبوب رکھے گا وہ یہ اور جو اسے محبوب رکھیں گے عزلطن علومین وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے عظیم علل کافرین کافروں پر بہت بھاری ہوں گے جو جاہدون الفی سبیل اللہ اللہ کے راب جہاد کریں گے یخافون لومت علائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کرے اب یہاں کیونکہ آ گیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے یہودی ہو جائے دسانی ہو جائے ہندو ہو جائے یہ تو قانونی مرتد ہے ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا پسپائی اختیار کرنا اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے محنتیں کر رہے تھے وقت لگا رہے تھے اشار کر رہے تھے انفاق کر رہے تھے بھاگ دوڑ کر رہے تھے اب کوئی آزمائش آئی ہے پھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں اللہ ادا لہم مشوقی بزا اعظم علیہ کاموں اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ جو ایک کیفیت ہے تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے فرض کو ادا کرنا ہے اگر تم نے پچپا اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا یا من یز تک دم ان کو ممدی نہیں سوپا یات اللہ قوم اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو یہ بہت یہ جو تین جوڑے آئے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ ہوں اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے ہو حلقہ یارہ تو بڑے شم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن گتن جتن کافری کافروں پر بہت سخت ہوں گے یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی اشدا الکفار رحماؤ بین ہوں آپ اپنے بہت رحیم اور شفیق کفار پر بہت سخت تیسرا جوڑا یوجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے بلا یہ خاص لحمت علائم ان کے رشتے دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم فیلٹک ہو گئے ہو تمہیں اولاد کا خیال نہیں تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے پھر آ نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مچلاتے اہل حوث کی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے شخص اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اپنوں سے کوئی طرز ملامت چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی قرض ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں داغ ندامت ظال کا فضل اللہ ہوتی ہے ملیہ شاہ یہ کردار ہے یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے دو دو ترکیبیں ہیں ان کو اچھی طرح دین نشین کریں دعا مانگیں اللہ سے اللہ ہمیں اس کردار کو عمل اختیار کرنے کی توفیق دے ظاہر کا فضل اللہ یوتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بلو واسع علیم اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اگر تم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو عزیزوں کو ساتھیوں کو رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں تو اللہ کے فضل تلاش کرو اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک جو ہے وہ پسندیدہ ہے حضرت عمر کو تھا نا خیال کیونکہ خاص وقت اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سارا معاملہ کیش پہ گیا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو ان کا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تو اس معاملے میں فستا میں کوئی خیرات نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو نکلو نما ولی کم اللہ ہوا رسول ہو تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے اس کا رسول ہے تمہارا دوست خوش بنا حمایتی رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک رسول نمبر دو ولزین احمد اور اہل ایمان کفار سے یہود سے نصارہ سے ہندوؤں سے کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے اگر دین کی زیارت ہوگی اللہ اور کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی انما و رسول الزینہ اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں وہ اہل ایمان الزین یقین سلاط و یوتون زکات و ہوں جو نماز قائم رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں جھک کر یہاں رات کا مطلب یہ ہے کہ رکو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ زکات دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرا میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق تھی اللہ کا مستحق کون ہے دل اوسرو فی سبیل اللہ وہ لوگ تجھے اللہ کے دین میں ہم وقت ہم کر لگ گئے ہیں ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے وہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانیے بھائی تو نہ مہوگا اللہ و رسول رہوں اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا ولزین عامن اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہیں کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہے یہاں یوں سمجھیے کہ محسوس یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں یہ تمام معیارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے پڑنا حزب اللہ حب غالب یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی یا الدین من قبلکم والکفار اور یا بات آ رہی ہے اہل ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ نہ مسلم میں سے نہ اہل کتاب میں سے وط اللہ ان تم مومنین اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو بھائی تم میرے سدا کے تخجوہ ہو جو ملائے با جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نقلیں کرتے ہیں ظاہر کا بیان قوم اللہ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے آ رہی ہے اہل کتاب ان سے کہیے اے نبی کے اے کتاب والو ہر آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو اللہ بلّہ سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وہ اجرا علینا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا وہ اجرا بالقبر اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا وہ ان اکثر کم فاسکور واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نا فرمانوں پر اور نہ ہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے وہ لر لمبے حکم بے شرم نہیں کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استحزا کر رہے ہو اس سے زیادہ بری بات کیا ہے مصوبت عند اللہ سزا ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی من لالوں اللہ جس کو اللہ لالت فرما دے وہ قدر علیہ اور اس پر غضبناک ہو جائے وہ عمر قلعہ دیتا اور خدا اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور قوسمزیر وہ آباد تاہوش اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی وہ لائے کا شروع مکانم وادن سوائے سبھی یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں بہت برے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سواد سبھی سے وحدہ جا تم کالو آ بننا اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں ایمان دے آئے وقت کٹ وہ ہم کپڑے میں گئی حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ میرے نزدیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہیں لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ عال عمران ہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے لیکن دھوکے کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں وہ جاؤ کم کالو آمن وبر وہ کھڑے ہو گئی وَلا عالب باں کابی کالو تبد اور اللہ خوب جانتا ہے خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے وہ ترا کثیرملوں گی سارے اون پھر اس تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں والعدوان اور ظلم کے کاموں میں واقع ہم اس اور حرام کے کھانے پر لبے سما کانو یا بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں للحا امر نی الخبار القول شوق کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ان کے صوفی ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں انہیں تو اس میں سے نذرانے مل جانے چاہیے اللہ اللہ خیر کہاں سے کمایا کیا کھایا کہاں سے اس سے کوئی بحث نہیں دولا ربانی یون حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں بدا کریں نہیں مڑ کر امر بالمعروف معروف جو ان کا فریضہ تھا نبی سما سما یسنعون بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں وہ کالت یہود اللہ مغلولہ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مقوب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی مختص تھی اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرف سے بند ہو گیا یا یہ ہے کہ جیسے مذاق آیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسلہ باندھتا ہے اس کا مطلب اللہ فقیر و رہنیہ ید اللہ ایسی ہی ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ وہ لوئین اور ان پر لانت ہے اس کے سبب کے جو انہوں نے کہا بل ادا ہو مرسوسان اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں جن سے شاہ وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے بھولے رب کا تغیان و کفرا اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کہ اے نبی نائو کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں یعنی ان کی ضد بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اللہ جو فتح دے رہا ہے جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صلاح حدیبیہ کی بات تو بڑی تیزی کے ساتھ بھی سمجھیے کہ عرب کے اندر صورت حال بدلنی شروع ہو گئی اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کے ساتھ دیتے اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے والقینہ بین الداوت الاوت ابغال الاب القیامہ اور ہم نے ان کے ماں قیامت تک کے لیے دشمنی اور بز ڈال دیا ہے کلما اوقد کدو نارن لہڑ جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے سازشیں یہ کرتے تھے یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پہ غزوہ آزاد جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے تم آؤ باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی کلما اوقد نارن للہڑم جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی اچھا اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے وہ یقین فل فسادہ اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ باڑ کرتے رہتے ہیں وہ اللہ اللہ مفصدین اور اللہ ایسے مفصدوں کو پسند نہیں کرتا ان اہل کتاب آمن اگر اہل کتاب ایمان مان لے آتے و تکو اور تقوا کی ربش اختیار کرتے علوم یہ آتے ہیں ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے بلا خلنا ہوں جنات نعیم اور ہم لازمن انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں ہوں اب یہ آج نوٹ کیجیے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچیے گا و لو ان کام انجیلا وا رب تحت اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکو آ چکا ساتواں رکو کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق اس سے اگلی بات کیا ہے تورات کے نظام کو قائم کرو ایک تو جھگڑا ہے مقدمہ ہے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا اقام ان والانجیل وما انزل الیہم من ربہم اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے لاقل من فوقہم یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی چشمے پھوٹتے من فوقی و من کے ارد نہیں من ہوں امت ان میں ہے کچھ لوگ تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں درمیانی راہ پر ہیں وہ من منہم شاہ ما یا ملول لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے یا یہ رسول و بلکہ ماؤز رہ گئے کمر ربک بڑی سخت آئے تھے یہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھائی لطفل اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو ماں بلب کا رسالت تھا تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے یہی وجہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وہی میں وہ بھی موجود ہے ابس اب طلّہ جاہ العام موجود ہیں ابھی ہم پڑھ آئے ہیں لہسلہ کبھی لمبے شہری گئی تھی کہ نہیں یہ نہیں کہ اسے چھپا لیا جو کچھ ہے ماں بلائی ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے خوف سے کچھ چھپائیں ایک یہ کہ اپنے اسی مسئلہ کی وجہ سے چھپائیں کوئی بھی اگر جان بوجھ کر چھپا لیں تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں العبد عبد ابد الرب و رب بلغت یا والله يعصمك و کبھی لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے ان اللہ لا اللہ القوم الكافرين یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو راہی آپ نہیں کرتا کوئی عادل کتاب یہ بھی آج پھر دوبارہ پڑھیے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ اے نبی یا اگر کتاب ہے کتاب والو رسوم علا شہید تمہاری کوئی حقیقت نہیں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہو حقاط حقیم الطورات ونجیل جب تک کہ تم قائم نہ کرو رات انجیل کو وما عجلہ دیکھوں رب اور جو کچھ نادر کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب یہاں پڑھ لیجیے یا عدل قرآن لس مرا شہید حتیٰ تو القرآن وما عجلح میں رب قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے رسول کے امتی ہیں جو سچا سمجھو جوتے تمہیں لگ رہے ہیں تمہاری ہر طرف سے مرمت ہو رہی ہے عزت نام کی شے نہیں رہی تم کتنی بھی تعداد میں ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے زیادہ کے لیے تیار ہو لچ تمہارا شہر تمہاری کوئی حیثیت نہیں حتہ چوکیم قرآن بما علیکم رب جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری تذادی حضور کو وہی ہے خفی بھی تو دی گئی ہے سنت رسول وہی خفی کا ظہور ہے وہ بھی غالب کی گئی ہے حضور پر وہی خفی تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے اور یا حل قرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے میری وہ جو میرا کتاب کا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق اس میں یہ حدیث موجود ہے اس کے حضور کی وہ الفاظ یہ یا حل قرآن لا تمسد القرآن ہے قرآن والوں قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا تکیا پیٹ کے پیچھے ہوتا ہے نماز فریق ملین اور کتاب اللہ وراز ہوں لا تمسد القرآن بلکہ کیا کرنا یا اہل قرآن لا تو القرآن وطلوح حق کا تلاوت ہی کیا نائی لے لے من نہ پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے واپسو اسے عام کرو پھیلاؤ اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ وہ تغل نہ ہو اسے خوش حالی سے پڑھو اور اس کو تو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے تغل نہ ہو اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے وہ تدبر اوفی ہے لال نقل اور تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کوئی عالم کتاب رسوم اللہ شہتا تقیم الطورا کا ولی جیرا وبا انزل الیک من رب کو ولا یزیدن ما کثیرا منهم ما انزل الیک من رب کا طغیانا و کفرا لیکن اے نبی یقینا ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا ان کی سرکشی میں ان کے کفر میں ان کی تیاری میں ان کی آگ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی حسد کی آگ اس میں وہ مزید ڈلتے چلے جائیں گے فلاں تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں نبی چونکہ دیہات رحیم اور شفیق ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا دشمن کو بھی معاف کرتا ہے لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے پھر اپنی قوم ہو جیسے کہ بنو اسماعیل تھے ان کے بارے میں تو جب عذاب کی خبریں آ رہی تھیں سورہ یونس اور سورہ حود میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے تو حضور کے بالوں میں ایک دم سفیدی آ گئی حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا آپ پر بڑھاپا تاری ہو گیا اچانک فرمایا سیبت نے حضر ہوا خوات مجھے سورہ اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ ان صورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے مہلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا جو ہے اچھوٹنے والا ہے فلا سا القوم کافی تو اب افسوس نہ کیجیے آپ ان کافروں کے بارے میں ان امن امن و ہاد نسام اب یہ آج تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بکرا کے آٹھ رکوع میں آ چکی ہے جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان پہ رسالت کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اب ہم سورہ نشا میں بھی پڑھ آئے ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو رائے کا حمل کافر حق کا باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو اور اس کا کوئی امکان نہیں ان میں ندین بے شک بولو جو ایمان لائے وہ لذین ناجو اور جو یہودی ہوئے وہ شادی اور جو سادی تھے و نسارا نسارا من آمن من اب اللہ و یوم اب یہاں سمجھ لیجیے محضور اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے فلاں علیہ الحم اللہ ضرور تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حضم سے دو چار گے تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ تہوار پر یقین رکھتے تھے موسا کو مانتے تھے نبیوں کو مانتے تھے یہ قبل کرتے تھے آخرت لیکن یہ کہ اصل سے عمل کے معاملے میں کیا ہے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا بھی عمل کے معاملے میں یہ چیزیں ضروری ہے نقد نیسا میسا کا بنی اسرائیل وار صلی ابراہیم رسولہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے بہت رسول بھیجے یہ تو جیسا کہ میں نے کیا رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے رسول تو آئے ہیں حضرت موسا کے بعد صرف حضرت عیسیٰ باقی سب نبی ہیں ہم نے بہت سے نبی بھیجے کلما جاؤ رسول میں مالا کہا وہ ہوں جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز لے کر جو ان کے جیوں کو نہیں بھائی پسند نہ آئی فریقن کا زبو ایک جماعت کو تو انہوں نے صرف جٹلانے پر اتفاق کی وہ فریقن یا قرون اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے وہاں سے وہ اللہ تکون فتنہ نت اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی کوئی حکومت نہیں ہوگی ہم پر ہم پر کوئی سرگرش نہیں ہوگی فامو و سمو تو وہ بہرے بھی ہو گئے اندھے بھی ہو گئے سمت کام اللہ والے ہی اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا انہیں مہلت دی ان کو توبہ کی مہلت دی موقع دیا سما آمو و سمو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بڑھتے چلے گئے سما آمو و سمو کثیر و ان میں سے بہت سے واللہ بصیر بما یا اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے قالوا کا من هو وکالسی ابن مریم وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سنہ نصاب یقیناً کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا وکال المسیح جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد قبض اللہ ربی وربر کو بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ان من یو بلّہ ہے فقط ہر علیہ جنہ یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے وما واہ النار اور اس کا ٹھکانا آگ ہے ظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے نقد قبل النبین کالو ان اللہ سالس و صلاح اب یہ دوسری شکل تھی ایک تو یہ کہ گاڈ یا کوبائس جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے عیسا کی شکل میں ایک ہے تصویر اور تصویریں بھی دو رہی ہیں ابتدا میں تصویر یہ تھی کہ اللہ پھر Hazrat Maryam God is father God is mother God the son God the father God the mother God the son یہ تصویر اصل میں مصر میں موجود تھی پہلے سے کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اسی تصویر کے اندر ڈھال دیا انہوں نے عیسائیت کو تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں اس کے بعد پھر یہ کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوس کو ان کی جگہ لے آیا گیا God the father God the son and the holy گھوس یہ تین کی تصویر بنی ہے لقت کا مرن ندی میں و ثلاثہ یقین کو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے تین میں کا تیسرا ہے ممام الہ اللہ الہ واحد جبکہ حقیقت نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ واحد تھے واحم تما یقن اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں تبر عذاب العلیم تو ان میں سے جو کافر ہے ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا افلاح یا اللہ تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے وہ تخر نہ ہوں اور اس سے استفاد نہیں کرتے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تو غفور الرحیم ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے ایک رسول تھے قد ان قبل ہی رسول اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ عال عمران میں حضور کے بارے میں آئے محمد اللہ رسول رسول قد قبل ہی محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط من قبل رسول وہ ام بہ صدیقہ اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نصاب میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں ہماری امت میں صدیقت القمرہ حضرت خلیط ہے رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی صدیقہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر اور صدیقت القمرا خلیت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ تھا اسی طریقے سے حضرت مریم صدیقہ صدیقہ کانا یا قلع دونوں کھانا کھاتے تھے انسان تھے بشر تھے سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے ان کے کیف البین الحم آیات دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں سمن پھر دیکھو انا یو فکور وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں بولا کا بنو مالا یم کو لیکن بنو نفع کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفے کا واللہ ہو سمی العلیم جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وہ یا کتاب کہہ دیجیے کتاب والو نہ کرو ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں اس کے رسول کے نام پر کرتے ہیں عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن غلو جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے لا تغلو فی دین کو اپنے دین میں غلو نہ کرو غیر الحق نہ حق ولا قوم قبل قبل من مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ تصویر جو ہے ہورس آئسس یہ تصویر جو ہے مصر میں موجود تھی اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے لیکن قبل وادلو کثیر اور وزلو انسوائے سمیر اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے لوئن ندی میں قبل بنی اسراعیل علسل داود اور عیسب مریم لانت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہر کیا بنی اسرائیل میں سے داود کی زبان سے بھی اور عیسائی مریم کی زبان سے بھی ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لان تان کی ہے اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی یہودیوں پر خاص طور پر ان کے علماء پر احبار پر صوفیاء پر کہ تم سانپ کے سپور ہو تم تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ کمرے ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تم نے اوپر مذہبی لبادے ہونے ہوئے ہیں تمہاری امائیں اور کمائیں لیکن تمہارے اندر جو ہے بڑا ہوا ہے خباست بھری ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں جو بھی برے علماء ہیں ہمارے یہاں دنیا دار مولوی میں وہ نقشہ بدلا جائے گا تو جس قدر لان تان حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے لوئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود سب نے مل ذرا کا بھی معاشرہ قانون لا اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے قانون لائے تو نہ ہو نہ فالو ہو یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منع نہیں کرتے تھے ملکر سے کہ جو وہ کرتے تھے جس معاشرے میں سے یہ نہیں ملکر ختم ہو جائے گا پھر معاشرہ پورا کا پورا سداس بن جائے گا یہ تو گویا کہ صفائی ہے ہر شخص دیکھے نگاہ رکھے ایک دوسرے کو روکتا رہے ٹوکتا رہے یہ کام غلط ہے یہ مت کرو لیکن جس معاشرے سے یہ چیز یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی قانون لائے تنا ہو نہ امن کرن فالو ہو نبی سما قانون یا فالون بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا ترا کثیر امن ہوں یا طول نذیر کفر ہوں ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت ہم اپنے لیے تلاش کرتے ہیں لبے سما قدمت لہم خصوم بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو انہوں نے جو ان کے جو جو انہوں نے ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے یہ جو کرتوت ہے سارے جمع ہو رہا ہے اللہ کے ہاں اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا انفقت اللہ علیہ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر وہ پھر آزاد ہوں خالدون اور وہ آزاد میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ لو قانو یوں مرون نرون و نبی اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر وما انزل الیہ اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم مت تخدوہم اولیا تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا ولیکن نہ کثیر منہم فاسقون لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے نہ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا یہ بہت اہم آیت ہے تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرق ہیں مشرق مکہ وہ بھی تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی ظاہر تھی باہر تھی سامنے سے حملہ کرتے تھے لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں ان سے کہیں بڑھ گئے یہود لتا اشد اداوت ادا عامن اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الہودا یہود کو بلدی راشر اشرف آج بھی حلود اور یہود ادھر حلود ہے اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور حلود کا گٹھ جوڑ ہے اکرما مبین عام الجین قانا نسارا اور تم لازمن پاؤ گے قریب ترین ان میں سے مبدت کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے دلجوئی کے اعتبار سے اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نسارا ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی بقوقت شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے ہرکل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی احترام کیا چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں نجران کے عیسائی آئے مان کر تو نہیں گئے لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو نبی ہی ہم نہیں لیکن ہم کیا کریں ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی جبکہ یہود کی طرف سے شدید تری دشمنی ہوئی غال کا بیان ہوں کسی سینا و رحبان اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے برقع ابن نوفل تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا تھے تو عرب کے رہنے والے لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی کانا یکتب التورات ابل عبرانیہ یا وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو اے محمد آپ پر نازل ہوا جو کبھی موسا اور عیسا پر نازل ہوا تھا تو ان کے اندر کچھ تھے روحبان تھے لَا لاجست اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استقبال نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ یہ دور ختم ہو چکا ہے یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے بعد جو صورت بدلی ہے پھر کل کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور کھلوائی ہے اپنی قوم سے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما ہے وہ راس میں وہ معاون جو رسول اور جب انہوں نے سنا وہ وہ چیز کی جو رسول پر نازل کی گئی تھی یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا ستر افراد کا کہ جو آیا تھا حبشہ سے کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے صحابہ وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا انہیں پھر آ کر جب قرآن سنایا گیا بہلا سمے وہ ماؤں گلا رسول جب انہوں نے سنا جو کچھ کے کناری کیا گیا ہے رسول پر ترا یو نہ ہوں تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو تفید الدم ہے حق جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں روانہ ہو گئی آنسو کی ندیاں بہ نکلی یقولون اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا آمنا اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے فتمنا ماشاہدین تو ہمیں لکھ دے چاوں میں سے گواہوں میں سے وہ ماننا لانوں من بلّہ وما وہ من الحق اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر وہ نتما ہوا یونا رب و اور ہمیں تو بڑی تما ہے بڑی خواہش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مال قوم صالحین نیک و کار لوگوں کے ساتھ پاسا بحم اللہ بما قالو تو جو کچھ انہوں نے کہا جو دعا کی جو ان کا اعلان حق تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنات ان تجری ان تحت الانہار وہ باغات بھی ہے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین دین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزال کا جزا المحسنین اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا جو اسلام اسلام کے بعد ایمان ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں ان کا بدلہ یہی ہے بلجی کفر کبھر ہوا کل سبھی آیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو الا کا صاب الجحیم تو وہ تو پھر جہنمی ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویاکم بالآیات و ذکر حکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم شرائ سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت تحلیل و تحریم جو ہے یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل مشرقانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسل بعد نسل کچھ چیزیں جیلوں میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے دلوں سے مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہے ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی فرمایا یا اہل ایمان لا اللہ یہ نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے ولا تعتدو اور حد سے تجاوز نہ کرو یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقوا کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں ان اللہ لا المعتدین یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وکلو بکول مارک اللہ حلال آپ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے اللہ نے دی ہے جو حلال بھی ہے طیب بھی ہے حلال ہو قانونی طور پر صاف ستھری ہو پاک ہو و تق اللہ نظیر تم بھی مومنون اور اس اللہ کا تقوا اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في اعمالكم یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بکرا میں بھی بات آئی تھی اب آخری حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے ولہ بلّہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے تو اس پر معاوضہ نہیں ہے جو رکم بما اقت تم المان لیکن اللہ معاوضہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے اقت تم اب اس میں تاخیر باب تفریح ہے پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے اس پر قسم کھائی ہے کفارت ہوں اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے فکفارت اتآب و اشرت مساکین بن اوسط مات امون اہلی قوم اس کو کھانا کھلانا ہے دس مساکین کو محتاج کو وہ اوسط کھانا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اور قسمت ہوں یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے اور تحریر و رقبہ یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے ملم جدید اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے فسیام و سلاست ایامن تو تین دن کے وہ روزے رکھے ظاہر کا کفارت و ایمان کم اضاحلف تم یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو وہ فضو ایمان کم اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو کزال کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمن ان کو برقرار رکھو یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے تو جو کھولنی ہے توڑنی ہے جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا وافضو احمان لکم کا ذال کا یمین اللہ لکم آیات ہی تشکرون اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو حق ادا کرو یا یو الذین آمنو اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم یا یو الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازدام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون اہل ایمان یقیدا شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں فجتنے تنبو ہو تو اس سے بچ کر رہو لال نقل تو ہوں تاکہ تم فلا پاؤ تو شراب اور دعا تو پہلے بھی آ چکا ہے لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے ان کا وہ بھی ایک کی قسم بن جاتی تھی تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رشتے میں نامل شیطان قرار دیا ان نما یرین الشیطان اور یو کے قبل عداوت البغا یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان کیونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے کیا کر رہا ہے اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے فساد شروع ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتوں کے امپائرس کے سپر پاورز کے وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ چلا لیے جاتے ہیں اور وہ لاز نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے ماں بہن عداوت اور بخش پیدا کر دے اسی طریقے سے جوئے میں بھی جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے وہ اس نے ہارا پھر کچھ اور ہارا پھر کچھ اور ہارا ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے اگر تو کوئی محنت ہو کوئی کوشش ہو کسی نے کمایا ہو تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے انما یرید الشیطان ہندو شیطان و یو کے بین قبول اداوت البغاثمر المحصن شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر تمہارے ماں بہن دشمنی اور بیر پیدا کر دے اور اس سے بھی آگے وہ یہ کم ذکر اللہ علیہ صلاح اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر رکھ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے کافی ہو جاتا ہے فہل انتم تو تو اب باز آتے ہو یا نہیں یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی یا سرونا گانی خبریں بل محسن ہما اسم کبیر و منافع الناس و اسم ہوما اکبر و بن نفے ہما تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو مستحق تھی شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا خیر چلیے اس پر بھی تم نے نہیں مانا پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے تو پھر پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے شراب و نماز الدین دین کا ستون ہے اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے فہل ان تم تو اب بھی بات آؤ گے کہ نہیں وہ اللہ واطی الرسول رسول اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اور بچتے رہو پن طول تم فالم النما اللہ رسول بلام المبین اور اگر تم پھر جاؤ گے پیٹھ موڑ لو گے ہماری حکم سے سرتابی کرو گے فالم تو جان لو انما آلہ رسول البلاغ المبین کے ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی یہ حکم اللہ کا ہے اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا رسول نے پہنچا دیا اپنا کام کر دیا اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا اللہ تم سے نپٹے گا تم سے حساب لے گا یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے جیون میں بہت بنیادی آیت ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رج سن گندے کام ہیں عمل شیطان میں سے ہیں بعض آتے ہو کہ نہیں تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے اتنا عرصے تک پیتے رہے یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں تو میں کیسے پاک ہوں گا اس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تو وہ نماز تو ضائع ہو گئی اور نماز ہی تو ایمان ہے نماز کا نمبا ایمان نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا لئے عامل جناح ماتا ہوں ان لوگوں پر جو ایمان لایا جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے یہ مارل لا ہے یہ فزیکل لا نہیں ہے فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں مارل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو کوڑے اور جتنے گناہ ہو کے دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے اور تاج وہ میں ضمب کمل لازم والا ہو گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا وہ تو نامہ اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے لہذا اس تشویش کو اپنے قریب بتانے دو لئے سال نظین امن و عامر میرے جناح جناح تعین اب جو آ رہا ہے حصہ ازامت تقو آمنو عامن الصالحات سمت و آمنو سمت تقو و سنو و اللہ یہ جب تک کہ وہ تقوا کی روش اختیار کیے رکھے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر اور تقوا میں بڑھے اور ایمان لائے پھر اور تقوا میں بڑھے اور درجہ احسان پر فائز ہو جائے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے یہ تین درجے ہیں اصل میں ایک درجہ اسلام ہے اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں ایک اس سے اوپر کا درجہ جب ایمان کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے بلاکن اللہ حبا ذی نہ اب منی آواز میں نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا اب نماز کی اور شان ہوگی اس کی بھی اور کیفیت ہوگی اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا سمغت اللہ احسن من اللہ سمغا اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے انتاب اللہ کالا کا تڑا ہو پھلو تک تڑا ہو پھل نہ ہو جراخ جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کے لیے جہاد کرو عمل کرو بال دوڑ کرو اللہ کا تقوی اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ درجہ احسان ہے حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن اساس القرآن ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے صحابہ کا مجمع تھا وہاں انہوں نے سوال کیے نے علی اسلام مجھے بتائیے اسلام کیا ہے اسلام میں بھی ایمان تو ہے قانونی ایمان زبانی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ اعمال علیحدہ گنے گئے اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے اس میں اب عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس مرحلے پر آ کر لازمن عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بن کر جاگوزی ہو گیا ہے اور پھر اور گہرا چلا گیا یوں سمجھیے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جڑ نیچے جا رہی ہے نا جب اور ایمان کی گہری ہوئی اسلام سے ایمان بن گیا اور گہری ہوئی اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی تو جب پوچھا گیا کہ اخبر نے علی احسان اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے تو آپ نے جواب دیا اور یہ جواب تین روایتوں میں تین مختلف الفاظ میں ہے انتا من اللہ کاننا کا ترا ہو انتقش کا ترا ہو الطا اللہ کاننا کا ترا ہو ان ترا ہو فعل ہوا یہ تینوں میں اللہ کی بندگی اللہ کی پرستش اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کے لیے عمل اللہ کے لیے جہاد یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات ابدیت ہوں گے کیسی کیسی ہماری غلطی کیفیات ہوں گی اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحثر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے فلم تک تقلت ہو فل نہ تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے ایک بیس لائن ہے لہسا امن عامر الصالحات کی بیس لائن ہے جناح قائم ادامت تکو اصل میں ایک کتاب مولانا موزودی صاحب کی ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اور بڑی اچھی کتاب ہے اسلام ایمان احسان لیکن ساتھ ہی تکوا چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراکب قرار دیے ہیں اس میں سے تشریحات تو ساری کی ہے لیکن میں ترکیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے تکوا کوئی مقام نہیں ہے تکوا وہ اسپرٹ ہے ڈرائیونگ اسپرٹ جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی چنانچہ تکوا کی یہاں تکرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تکوا نے اوپر آپ کو کیا اب آپ اضامت تکاؤ و امن و آسوال ہاتھ آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا سمت تکو پھر تکوا اور مہا تکوا نے آپ کو اور اوپر اٹھایا سمت تکو و امن پھر اب وہ ایمان یقین والا ایمان حاصل ہو گیا اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ان نفیل جسد مثبت فلاح جسد صلاح کل کلو ویسا فضل فضل جسد کلو تو اس کے حوالے سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا سمت تکو پھر تکوا اور ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اکثر درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان اللہ ربنا بن منہم واللہ اللہ المحسنین اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو درجۂ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا ابو وسمو ابو اسمبو ایک غلط راستہ ہے کہ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے ایک وہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے اور تقوی جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے تو اب اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ آزماتا ہے سخت ترین امتحان لیتا ہے فرض کیجئے کہ قافلہ جا رہا ہے بیچارے حالیوں کا اور انہوں نے رام باندھا ہوا ہے کوئی شے نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے آسٹریلیا کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں اور وہ پکڑ نہیں سکتے قتل نہیں کر سکتے رام بھی ہے بھوک بھی ہے لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزا مارے تو ہرن کو شکار کر لیں یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا فرمایا یا امن ایمان کم اللہ لاجمن اللہ تمہیں آزمائے گا من سید شکار کے ذریعے سے تنال ہوں ایم اور ماہ جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے لے یا جمع ہوا ہوں میں یقاف ہوں بالغیب تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں موقع ہے بھوک بھی ہے ہرن بھی بالکل پاس ہے بالکل قابو میں ہے جیسے چاہیں شکار کر لیں لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں پیچھے حیران بادہ ہوا ہے تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا تو نے بادہ تجاوال اب کسی سے غلطی ہو گئی تجاوز کر بیٹھا بھوک کا غلبہ زیادہ تھا فلاح عذاب العلیم اس کے لیے دردناک عذاب تھے البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے یا یو لا تقل تم حرم دیکھو اہل ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو من قتل قتل کر بیٹھے شکار کر بیٹھے جان سے باہر بیٹھے متاب میں جان بوجھ کر پگاؤں مشل ما قتل من نام تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے اور وہ گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ نیل گائے اگر مار دی ہے تو پھر گائے اسی طریقے سے جس قسم کا جس سائز کا اور جس کیچر کا آپ نے وہ حیوان جو شکار کیا اسی کا اسے برابر کا چوپایا دینا ہوگا مسلو ماں قتل ابھی جنہ میں یا کو بہی گواہ اگلے من کو دو آدمی تمہارے جو ہوں بہت وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا حجم کعبہ اور یہ حجی ہوگی اب یہ جانور کعبے تک اس کا پہنچنا ہے کعبے کی نظر ہوگا یہ اور تم یا پھر اس کا ایک کفارا اور بھی ہے تعام مساکین کچھ مساکین کو کھانا کھلانا سب کا کے حساب سے ہے یہ جو فکار لکھا ہے اور عزم و نالے کا سیامن یا اس میں ہی روزے رکھنا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا بکری تھی ہیل تھا کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر اتنے دن کے عزی جال کا سیامن روزے رکھو میں یزو کا امر امرے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ پالے اف اللہ اما صلف اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا ومن آدھا لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا ارادہ کرے گا تقم اللہ بن ہو تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا اللہ عزیز الانتقام اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا بدلہ لینے والا اوہلا لکم سعید شاہ بتا لکم البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں کوہلیہ لکم سید سمندر کا دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے حلال کیا گیا وہ تام ہوں وطال لقوم علی سیارہ اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے اور سب مسافروں کے لیے اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر یعنی اب معروف بھی ہے محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے سی فوڈ یہ تو اب ایک بڑا وہ سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے کہ جو سامنے آیا لوگوں کے تو فرمایا متاب ہوں متا سیارہ اس کا جو تعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں بحرم علیکم سید البر ہوئے معدوم تم فرما لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو خراب کر دیا گیا وہ چک اللہ نبی رہے تو شرور اور اللہ کا تقوا اختیار کیے رکھو جس کی طرف سے تمہیں لازمن جمع کر دیا جائے گا لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے جان اللہ کامت البیت الحرام قیام الناس اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے بزرگی والا گھر ہے اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے وہ شہر الحرام اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے بل حجیہ اور قربانی کے جانور ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے سورج کے شروع میں بل قلائدہ اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر یہ کعبے کے لیے حدی کے جانور ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی توثیق ہو رہی ہے یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عصمت اسی طریقے سے شہر حرام اسی طریقے سے حدی کے جانور اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں حدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے ضال و نالم ہوں یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے ان اللہ بک الشعین عظیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کے مقابلے میں چار چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی صنعت نہیں ہے کتاب میں موجود وہ بات میں آئے گی علم اللہ شدید القاب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور اور رحیم بھی ہے یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو کس کا مستحق بنا رہے ہو اس کی حکومت کا یا اس کی رحمت اور مقصد کا ماں رسول علم بڑا ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے بلّا جال و ماتم دونوں و ماتن اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ کے تم چھپاتے ہو وہ لا لاجن الخبیس اور نبی کہہ دیجیے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ولا آ اگر کثرت الخبیس چاہے ناپاک شہر کی کثرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے آدمی تو کہتا ہے بہتاط ہونی چاہیے بس ہر چیز کی ناجائز حرام سے آیا ہوا مال ہو جمع ہو گیا ہے اچھا لگے گا آپ کو ہے خبیص کو تو خبیص اور طیب برابر نہیں ہو سکتے چاہے کثرت جو ہے خبیص کی وہ جو آنکھوں کو چکا چون تو کرتی ہے نظر کو فیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی فتق اللہ یا الباب تو اللہ کا تقوا اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلا پاؤ یا تسوکم اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی تمہیں بری لگے گی بعض چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے خام کا سوال کر کر کے کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے کھودنے کریدنے کی اور بال کے کھال اتارنے کی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی ولی اللہ من استطاع علیہ سبیلا سورہ علی عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر دیا دوسری طرف رخ کر دیا اب وہ ادھر تشریف لے آئے حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے پھر جو ہے اس سے ایک مارک برتا پھر آپ نے رخ موڑ لیا تیسری مرتبہ پھر پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں تمہاری بہتری ہے جو شخص ہر سال کا سرتاؤ کرے لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی تم سوال کر کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں لیکن یہ کہ ان تسلو ادھا ہی نہ ضرور قرآن و تم اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی اف اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے تو پر نرمی کی ہے یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے بھول کی وجہ سے نہیں ہے غلطی کی وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ اللہ غفور الرحیم غفور الحلیم اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے کل شاء اللہ کافرین تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی ما جعل اللہ بن بحیرت ولا صاحب ولا وسیلت ولا حامل وہاں کیا تھا جال اللہ القابت البیت الحرام قیام الناس و شار الحرام ولحلیا و یہ چار چیزیں ان کی توفیق ہو گئی کہ یہ تو واقع اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملوز رکھنا لازم ہے یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ وہاں سبیر عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے بہیرہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا صاحبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے حامی نر اونٹ جو خاص ادب سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے کوئی ان سے استفادہ نہ کرے نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے یہ محترم ہو گئے تو اس کے لیے فرمایا ما جعل اللہ بن بحیرتن ولا صاحبتن ولا وسیرتن ولا حافد چند نظیر کفرو سرو کا ذم بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کچھ کیا وہ افطرا کرتے رہے ہیں جھوٹ گھرتے رہے ہیں اللہ کے میں یہ باتیں لگاتے رہے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ آپس سے آ رہی ہے قیل الحم کا علامہ اللہ رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے فرمائی اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف برسا خیش برسا کے دی ہم اگر نہ رسیدی تمام بولا کالو حسبنا نہ ما وجدنا نہ آ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ان کی روایت یہی ہے ان کی رسومات یہی تھی وہ کوئی جاہر تھوڑا ہی تھے آج تمہیں عقل آئی ہے تم نے دین سمجھا ہے یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی صدق نہیں ہے اس کی دین میں نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا لیکن یہ تو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اولو کانا آبا المون شعین ولا یا تدور خواہ ہاں، ان کے آبا و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہو جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی وہ بھی مخلوق تھے جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آرا قائم کر سکتے ہو ویسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے نامن علیکم انفسکم لا یا کمندہ صدم یہ بھی بہت اہم آیت ہے اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی اپنی ذات کی لا عظمکم مند اللہ جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تدے تم تدے تم جب کہ تم ہدایت پر ہو اد اللہ برد حکم جمی فیورت حکم بیمار کم تم صاحب اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس آیت کا غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال دیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث دیکھو قرآن میں لکھا ہوا یا نہ منہ کمن کو سکوں مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خاؤں سے روکوں ٹوکوں ناراضی بول لوں نہیں انل ملک کر ابل بل اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم لا یم ضل اذا اظہت اگر تم ہدایت کے اوپر ہو گے صحیح راستے پر ہوگے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں تو حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ گئے ہو مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف معروف نہیں ملک کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں اے نبی آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے میں چلی گئی لیکن جہاں تک دعوت تبلیغ نصیحت نہیں انل امر بالمعروف یہ فرائض میں سے یہ فرض ثابت نہیں ہوتا اس آیت کے مجھ سے بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود اب کوئی شخص ہے والد ہے بچہ فرض کیجیے اس کا کہیں پوارا ہو گیا ہے اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے نہیں بچہ راستے پر آ رہا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے جدوجہد کی ہے کوئی کوتا ہی نہیں چھوڑی ہے اس میں تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گا لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے یا مرج ہوب حکم بے معقول تم تعمل تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ سے تم کرتے رہے تھے یا یو الدین نہ شہادت و میں نے کم جہادر احاطت ملباؤ تو میں وسیعت اسمان زبا میں من ایز اے ایمان تمہارے ماں بہن شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے جو وسیعت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے تو وصیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی او آخرا نے مل گئے اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے خاندان میں سے اس آبادی میں سے قبیلے میں سے جو معروف ہو جانتے ہیں آخرا نے مل گئے رکم لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے ان انتم ضرب تم کی اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی فاسابت مصیبت الموت وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں او آخران مل گئے تو دو گواہ ہو سکتے ہیں وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وسیعت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتہ داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے تاہ بصول رہا بعد سلاد اب اس کے بعد جب یہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا لوگ پوچھیں کیا واقعی یہ وسیعت جو ہے اس شخص کی ہے تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو من بعد سلاد نماز کے بعد مسجد ہے نماز پڑھی ہے اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں فیوق سے مان بلّا پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم اللہ کی قسم کھائیں یعنی تب تم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وسیعت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم کھلوا لو ہر اس کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بھی سمن ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے بلاؤ کا نظا قربا چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو کسی کے حق میں ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے ولا لگ و وہ شہادت اللہ ہے اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شہر ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا اللہ کی گواہی اللہ کی طرف سے عبادت ہے انا عز المن العاصمین اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے پائم ہوسیر اعلیٰ اللہ صاحب کا عشمن پھر اگر یہ خبر ہو یہ شک ہو یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے جھوٹ بولا ہے حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے وسیعت میں ترمیم کی ہے وسیعت کو بدل دیا ہے اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں آخر انسان انسان ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے تو آ کرا نے یقما نے تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں من الزین صاحب کا ہیں کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ طلب کر رہے ہیں مسیحت کے اندر انہوں نے قیادت کی ہے فیوق سمان بلّہ اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی شہادت اللہ کو من شہادت ہماری گواہی زیادہ حق ہے بر حق ہے صحیح ہے درست ہے ان کی گواہی سے وما قدینا اور ہم نے ہر بھی کو زیادتی نہیں کی ہے انا من اللہ یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے کا ادنا یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے ان بھی شہادت علاوہ کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے تو اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر توبت لگا رہا ہے تو اس کی جو گواہی ہے وہ ثابت ہو جائے گی تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود ہیں ادنا یا تو بھی شہادت علاوہ جہا یہ قریب تر ہے اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں اور یہ خاف و ترند ایمان ان بعض ایمان ہی کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہے لوٹا دی جائیں گی الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد بتق اللہ وسماؤ اور ڈرتے رہو اور سن رکھو اللہ وہ قوم فاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا اور اس کے پس منظر میں یہ ہوا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے یوم یجما اللہ رسولا اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا پر یقول مادہ ہو جب تم اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ کال العلم مولانا وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے ان نانتا اللہ ہے اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے غیبوں کا جاننے والا ہے اللہ ہے تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے تیرے پر منکشی اس کال اللہ یا سب مریم اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسائی مریم کی وہ دنیا میں پوجے گئے اللہ کے بیٹے بنائے گئے سالس و ثلاثہ قرار دیے گئے لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس کار اللہ یا نہ مریم اس کو نعمتی علیک اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے والا والدتے کا اور تمہاری والدہ پر ہوئے اس ائت کا بے روح جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی تائید کی تمہاری روح سے جبرائیل کے ذریعے سے تو الناس اب جب کہا تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ پگھوڑے میں بھی گوج میں بھی انفنسی میں بھی اور کہلن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی بھائی سلم تو کل کتاب اول حکمت اب تو ابل انجیل ابو آگے عال عمران والے اور یاد کرو ہمارے احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات بھی اور انجیل بھی درمیان کا واؤ یعنی کے معنی میں آئے گا واو تفصیل وہ اس تخل کو ملتی نے کہا کہ پیر بے عزتی اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے فتل فقوفی ہے فتقول و تیرم بے عزتی پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے وہ تم نے الاتما والا برسا بے عزتی اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر رات اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی میرے حکم سے وہ اس تخرج الموتا بے عزتی اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے چلنے والا بنا دیتے تھے نہیں میرے حکم سے بھائی کفت تو بنی اسرائیل آن کا اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے حضرت مسیح کو عین اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے بھائی اس کفت تو بنی اسرائیل آن کا میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے پیچھے اس دیتا ہوں بے بل بھائی جب تم ان کے پاس آئے کھلے موجوں کے ساتھ فقال الزین کفر ہوں تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ان اللہ شیر انحادہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو بھائی اوہد اللہ اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا دل میں ڈال دیا وہی کی ہماری یہ وہی خفی ہماری تو ظاہر بات ہے وہی یہ جلی جو ہے وہی نبوت تو نہیں آ سکتی لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وہی قدم آ گیا آسمانوں کو وہی کی اللہ تعالیٰ نے تو یہ وہی خفی ہے وہی تو ادھر ہماری اور جب میں نے اشارہ کیا الہام کر دیا ہماری کو ان بی بب رسولی ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی کالو آمنا وشد شدنا مسلم اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں اس کال ہماری اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ ہماری عید نے یہ کہا یا عیسب نہ مریم اے عیسا مریم کے بیٹے تصفی اور رب کا کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے من السماء کہ ہم پر آسمان سے ایک خان ایک دسترخوان اتر آئے کالا تک اللہ کل تم مومین عیسا نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے کالو نرید و اللہ کو نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے خان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں وہ تطمئن نہ قلوب ہونا اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ ارے نہیں کیسا تو ہیرما ہوتا اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے ونالما اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے انقد کا سڈک کرنا کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں وہ نقول علیہ من شاہدین اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو کالا ابن مریم تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اللہ اے اللہ اے ہمارے رب اتار دے ہم پر ایک دستر خان ایک خان بھرا ہوا آسمان سے تکون لنا عیدن ہمارے لیے عید بن جائے گا جشن کی بات ہو جائے گی آسمان سے خاص سے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے لے اولنا و آخرنا ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی وہ آیا تم کا ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے ورژنا اور ہمیں رزق عطا فرما وان کا خیر الرازقین اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے قال اللہ ہو اللہ نے جواب الشاد فرمایا انی علیکم و نازل کر دوں گا وہ تم پر فرمائی یکفر باد منکم لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا عذابا لا من العالمین تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا یعنی جب اس طرح کا خر کے عادت کوئی چیز دکھا دی جائے کھلا بوجلہ پھر رعایت نہیں ہوتی چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برامد ہو جانی چاہیے وہ اونٹنی جو ہے برامد ہو گئی لیکن اب رعایت نہیں تھی اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کہہ دیا گیا چند دن ہے تم ہو گیا اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی مہلت ختم ہو جاتی ہے یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورج شعرا میں کہ اے نبی یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے ہیں یہ ان کی خیر خائی میں اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی پھر ان کو مزید رعایت نہیں دیا سکے گی اور اس قسم کے مول دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا نہ یہ لائے گے اندر جو فساد ہے نیت کا وہ کہاں انہیں ماننے دے گا نہ قوم صالح نے مانا حالانکہ ان کو اپنی تنخواہوں کے سامنے انہوں نے ایسا موجودہ دیکھ لیا حضرت عیسیٰ کے موجودوں کو یہودیوں نے نہیں مانا جادو کرا دیا تو موضوعے سے ایمان تو کوئی لایا نہیں سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسا علیہ السلام سے جن کا مقابلہ ہوا تھا باقی یہ کہ عام قوم جو ہے فرعون تو ایمان نہیں لائے فرعون کے جو درباری ہے وہ ایمان نہیں لائے تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا کچھ اور ڈھیل دیتا کچھ اور لوگ سمجھ لیتے کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا قال اللہ علیکم یکفر المقف منکم میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی نبی اختیار کرے گا نہ کرے گا فنی اعزب ہوں عذاب اللہ اعزب ہوں اعظم العالمین تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا وائس قال اللہ یا سب مریم اب یہ آخری ڈاک سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ انتا کل پہ لنا سے تخنونی و امیا الہ من دون اللہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا معبود بنا لینا اللہ کے سوا تم نے کہا تھا کالا سبحان حضرت عیسیٰ فرمائیں گے عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے ما علی نقول مال سنی بے حق میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ان کن تو کل تو ہوں فقط عالمتا ہوں اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے تالم و معافی نفسی تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے ولا عالم و معافی نفسک میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے ان کا تمام غیبوں کا جاننے والا ہے حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے ماں کل تو لہوں میں نے ہر ان سے کچھ نہیں کہا اللہ ماں امر تنی رہی مگر وہی کچھ جس کا کہ نے مجھے حکم دیا تھا روز اللہ ربی و رب ربکم اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے بھی رب ہے وکون تو علیہم شہید اور معدوم فین اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے وکون تو شہید اور معدوم تو فین فلما ماں توقع نہیں جب تم نے مجھے اٹھا لیا اب یہاں بھی توقع تھا بہت کے معنی میں نہیں ہے انی متوفی کا وہ یاد رکھ لیجیے ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں جب تو نے مجھے اٹھا لیا کن کا رقیب آ گئی تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر وان کا شعین شہید اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے باخبر ہے ان تو عزب ہوں فن ہوں اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں تجھے کل اختیار حاصل ہے جس طرح چاہے عذاب دے میں ان تک پھر رہوں اور اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے فعین کانت العزیز الحکیم تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے یہ بہترین انداز ہے یہ درخواست بھی ہے وہ کی درخواست بھی ہے وہ اپنی شفقت رافت نو انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے مقام ابدیت یہی ہے طرف کا رب و رمول و اختیار تیرا ہے ان تو عظم ہوں ہوں بعد پہلا تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بدلے ہیں تیری مخلوق ہیں بھائی تخیل رہوں اور اگر تم آپ فرمانا چاہے تو تجھ پر سے تجھ سے تو کوئی بات کچھ نہیں کر سکتا کوئی جواب بھی نہیں کر سکتا کہ تم نے کیسے بات کر دیا بھائی ان تفصیل رہوں نہ کا انتل عزیز الحکیم تجھے ہر اختیار حاصل ہے تو زبردست ہے حکمت والا ہے اللہ یوم اللہ فرمائیں گے اب جیسے میں نے ڈراپ سین کہا تھا یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری نقشہ کیا ہوگا اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی قال اللہ یوم صادقین صرف ان کا صرف ان کے حق میں مفید ہوگا لہم جنات ان تنظیم و خالدین افیہ ابدا ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فیحا ابدا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ آخری مقام ہے رضامندی باہمی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی رضی اللہ علوم و رضوان ذالک الفوز العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی وما فی اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی بادشاہی اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے وہ اعلیٰ کل شاہ قدیر اور وہ ہر چیز پر قابل ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ معدہ ختم ہوئی نوٹ کر لیجئے سورہ نصاف پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی سورہ معدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا ایک مکی سورت سورہ فاتحہ اگرچہ ہجم میں بہت چھوٹی مانن بہت عظیم پورے قرآن کے ہم وزن آتینا کا سب اب و قرآن العظیم یہ سورہ ہجر میں آج پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں لیکن چار یہ عظیم ترین صورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں بقرہ عال عمران نساء اور فائدہ اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں ان کا عمود کیا تھا ایک تو شریعت آسمانی مکمل نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو رد و قدا اوپر الزام انہیں دعوت وہ سارا جو کچھ تھا ان کی غلط باتوں پر تنقید ان کی غلط عقائد کی نفی ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ اس کے نتیجے میں ان کا معذول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ دو ہزار برس سے فائز تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز کیا جانا یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی بارک اللہ ولکم بالکر لاہلی ون و لہوی مدفی مییا کبلایا گرہن